بھی استعمال نہیں جس سے رابضیت کو شاباش اور تقویت مل گئی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے شاخ پور کی کلام مبارک کا صحیح مطلب بعد از تعمل اور نظر ثانی کے بتانے کی غرض سے اور آپ کی کلام مبارک سے ہر طرح کا غبار دور کرنے کی غرض سے یہ نشست رکھی اس کا عنوان ہے تاج گولڑا کی کتاب تصفیہ پر تبصرہ مختصر لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہو تاجدار گولڈا کی کلام پر تبصرہ یہ بھی کہہ سکتے ہو تصفیہ کی کلام پر تبصرہ اس پر تبصرے سے پہلے ناچیز लोगों की इस सिलसिले में کی کہانی پیش کرتا ہوں اور وہ ناظیر کے سننے میں آیا ہے کہ اسمبلی کے اندر بھی کچھ لوگوں نے اس پر خوب یعنی مسئلہ ہے نسبت خطا سید سیدہ مسئلہ ہے نسبت خطا الا پر کوئی قرارداد پیش کی ہے اور اس کے خلاف بڑی دھوئے دار تقریر کی اور اس کے قائل کو گستاخ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہے ان کے متعلق ناچیز اس تبصرے کی ابتدا میں کچھ کہنا چاہتا ہے ایک بات یہاں کروں گا مشترکہ یعنی اسمبلی کے شیر مردوں اور شیر عورتوں کے متعلق اور دوسری بات کروں گا صرف شیر عورتوں کے ہوتا ہوتا ہے بہادر عورتوں کے ہوتا ہے مشترکہ یہ ہے کہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے بلکہ بڑی حیرت سے کہنا پڑتا ہے انتہائی تعجب سے یہ کہنا پڑتا ہے اسمبلی اور اتنے بریک جو دینی نہیں مذہبی مسئلہ ہے اس کا درد اس کی فکر چھ مانا جا رہا تھا جبکہ یہ حقیقت ہے کہ اسمبلی تاب شریعت نہیں ہوتی تاب کثرت ہوتی ہے اور اس میں کثرت کو شریعت پر مقدم رکھا جاتا ہے اتنی جو بے لگام چیز ہو ہاں، یہی وجہ ہے اس کے لیے دلیل یہ ہے کثرت کے شریعت پر اسمبلی میں مقدم ہونے پر مرجح ہونے پر فوقیت اور برتری رکھنے پر کئی دلیل یہ ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں اسی اسی اسمبلی کے اندر جنا بر رضا جائز کیا گیا تھا میں پوچھتا ہوں یہ رضامندی کا زنا جائز قرار دینا یا زنا کو جائز قرار دینا دینا یہ اللہ معاذ اللہ سیدہ خاتون جنت کی مرضی ہے یا سیدہ کے باپ کی مرضی ہے والد محترم کریم کی مرضی ہے یا ان کے خالد کی مرضی ہے یا حسن و حسین کی مرضی ہے اگر ایسی بات کوئی ہے تو پھر یزید پر زانی ہونے کا تانا کیوں دیا جاتا ہے یزید پر یہ جرم کیوں لگایا جاتا ہے تو وہ زانی زانی تھا تھا وہ بھی رضا مندی کے ساتھ پر کرتا تھا خیر تو خبردار اس کا جواب چاہیے اگر کسی کے پاس اس کا جواب ہے وہ جواب پیش کرے بتائیے اگر خطا کی نسبت سیدہ کی طرف کرنے سے آدمی گستاخ بن جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے تقدو سے اہل بیت پامال کرتا ہے تو بتائیے زنا کو اسلام میں جائز کرنے سے وہ اہل بیت صحابہ اسلام قرآن رسول خدا انبیاء اور خدا جل شاہ کا مخالف اور گستاخ بنتا ہے میرے خیال میں اس کو کہتے ہیں چور مچائے شور نصوص قطعیہ کی پامالی انتہا درجے کی تمام گستاخیاں جو اس قوم کی تعلیمی نصاب کا جز بنے ہوئے ہیں صدیوں سے ان کو چھپانا یہ اصل مقصد ایسی لطیف باتوں پر کلام کرنا تاکہ لوگ یہی تاثر لیں کہ جو اتنے بڑی اتنی باریک بات کو گوارا نہیں کرتے وہ تو کاملین مسلمان ہیں وہ اپنے دور کے باجرین گستامی ہیں یہ بھی وقت آنا تھا اسی کو کہتے ہیں چور مچائے شور اس کی مثال وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے لکھ لیا بعد زمانہ نبی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور پھر تحفظ ختم نبوت کا شور مچا دیا ہے تاکہ وہ کی ہوئی تاکہ وہ کی ہوئی چھپ جائے افکار زمانے کے جلی ہوں کے خفی ہوں چھپتے نہیں مرد قلندر کی نظر سے کسی اور سے چھپ سکتے ہو ہم فقیروں سے نہیں چھپ سکتے دوسری بات اسمبلی کی اور بہادر عورتوں کے لیے جس نے جنہوں نے بہت تقدو سے بیت کا شور ڈالا میں پوچھتا ہوں کہ ان کے مذہب کی کتاب بہار الوار ملا باقر مجلسی کی قرب الاسناد کے حوالے سے تعدد ہو گیا حوالے سند کے ساتھ موجود ہے سیدہ وہ سیدنا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار گاہ خدمت کے اندر ایک دوسرے سے منازعت فرماتے ہیں یعنی کیا مطلب کہ پاک علی کی طرف سے یہ مطالبہ ہوتا ہے یہ کام بھی کرے یہ بھی کرے باہر جائے ادھر ادھر اور ان کی طرف سے یہ ہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا جو اندر کے کام ہیں بیٹی کرے گی اور جو باہر کے کام ہیں وہ علی تم کرو گے عبارت یہ ہے اور بی بی پاک نے پھر فرمایا کہ مجھے جتنا خوشی ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے کام میری گردن سے ہٹا دیا مجھے اتنا خوشی ہوئی کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ مجھے کتنا خوشی ہوگی اس بات ساتھ عبارت پڑھتا ہوں ان ہے قال قال تقاضى علي علي رسول الله الله صلى عليه وسلم في فقضى على على ما ما ما دون الباب وقضى بما خلفه فقالت فلا يعلم من السرور الله ایک فائل لکھا ہوا ہے کفائی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحمل رقاب الرجال سیدہ فرماتی ہیں اللہ ہی جانتا ہے کہ مجھے کتنا خوشی ہوگی اس بات سے سبحان اللہ خیر اب گزارش یہ ہے کہ سیدہ خاتون جنت جنت کے متعلق اور مولا علی کے متعلق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما رہے ہیں تقسیم کر رہے ہیں کام کو بانٹ رہے ہیں چار دیواری میں بیٹی کا کام ہے چار دیواری سے باہر علی کا کام ہے اور سیدہ پھر آگے یہ فرما رہی ہیں کہ شکر ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری گردن سے مردوں کا کام اتار لیا گیا سبحان اللہ اللہ اب ہم پوچھتے ہیں کہ اے اہل بیت پاکیزہ گھرانے کے پاک عاشقوں پاک دیوانوں بہادر بی بیو اسمبلی کی بتاؤ تو صحیح تم اسمبلی میں کیسے آ گئے سیدہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات شریف پر عمل کیا یہ مخالفت کیوں ہوگی تم ناراض ہو کہ مردوں کے کام ہم کریں گی اور باہر جائیں گے بی فرماتی ہیں میں خوش ہوں کچھ مردوں کے کام میری گردن سے اتار لیے جائیں گے تو بتاؤ تم ناخوش کیوں ہو اہل بیت کے مقابلے میں سیدہ کے مقابلے میں جلوس نکالتی ہو ہم اسمبلی میں جانا چاہتی ہیں ہم مردوں والے کام کرنا چاہتی ہیں ہم شانہ بشانہ چلنا چاہتی ہیں بتاؤ تو صحیح اگر ناک رکھتے ہو تو تم نام لینے کے حقدار ہو اہل بیت کے نمبر ایک نمبر دو معلوم ہوا اہل بیت کے متعلق وہی بات کر سکتا ہے اگر بی بی ہے تو سمجھے چار دیواری میرے لیے ہے چار دیواری سے باہر میرا کوئی کام نہیں ہے اگر مرد ہے تو پاک علی جیسا غیرت والا ہو وہ بات کر سکتا ہے جنہوں نے اہل بیت کے مقابلے میں اسمبلی بنا رکھی ہے یہ لوگ کیا کلام کریں کیا بات نمبر ایک نمبر دو شیعہ اور اہل سنت دونوں کی یہ پہلی جو کلام تھی یہ بھی شیعہ اور اہل سنت دونوں کی روایت جو ہے یہ دونوں متافا کا یہ بھی اب اب جو سنا رہا متافا کا ہماری کتاب کتاب کنزلحمبال شریف حدیث کی کتاب ہے جز نمبر سولہ مؤسسۃ ست کی چھپی ہوئی باب ترغیبات ہی بات ان تر اتر ہیب کے حدیث نمبر ہے چالیس صفر گیارہ اور انہوں نے آگے جس کا حوالہ دیا دارا کتنی کی کتاب الافراد اور دارا کتنی نے فرمایا ہاضا حدیث حسن غریب من حدیث حسن البصری عن علی تفرد به ابو بلال الشاری قیس بن ربی اس کے یہ طویل ہے اختصار کے ساتھ چھیالیس صفر بارہ حدیث نمبر اسی کنزل بال بہوالا بازار اور حلیت الاولیاء ساتھ میں زوف کا حکم لگایا ہوا لیکن مجہول کشید کے ساتھ جیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے زوف کے ساتھ امام سیوتی جو ہیں وہ اتفاق نہیں کر رہے ہیں ان علی میں اب پوری روایت پڑھتا ہوں اور پھر اس کا مطلب بیان کرتا ہوں قال علی بن ابی طالب قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ایو خیر ایو شین خیر للمرء فلم يكن عندنا لذلك جواب فلما رجعت الى فاطمه قلت يا بنت محمد صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سالنا عن مسألة فلم ندري كيف نجيبه فقالت وعن أي شيء سألكم فقلت قال أي شيء خير للمرأة قالت فما تدرون ما الجواب قلت لها الله فقالت ليس خيرا من أن لا ترى رجلا ولا يراها فلما كان العشي جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله انك سالتنا عن مساله فلم نجبك فيها ليس للمرات شيء خير من الله ترى رجلا ولا جراها قال ومن قال ذلك قلت فاطمه قال صدقت انها بضعه من سبحان الله سبحان الله مولا علی سرکار فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سرکار نے ہمیں فرمایا عورت کے لیے بہتر کیا ہمارے پاس جواب نہیں تھا فلم یقن عندنا جواب ہمارے پاس جواب نہیں تھا فلم رجا تو فاطمہ میں سیدہ کی طرف جب گیا میں نے کہا محمد شہزادی محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایک مسئلہ پوچھا ہے جواب نہیں انہوں نے فرمایا کیا پوچھا آپ نے فرمایا یہ پوچھا عورت کے لیے بہتر کیا انہوں نے فرمایا تو کیا جواب معلوم ہے آپ کو میں نے عرض کی نہیں مجھے کوئی جواب نہیں آتا مجھے کوئی جواب نہیں آتا فقالت لیسا خیر من اللہ سرا رجل ولا جراحا عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اس کو دیکھے اللہ یعنی جس کا دیکھنا جائز نہیں یہ ترین ظاہر بات فلم ماں کا نلاشی اس پر پھر غور زور دیتا ہوں کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے لیسا خیر اس سے بہتر عورت کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کہ نہ وہ غیر مرد کو دیکھے اور نہ غیر مرد اس کو دیکھے جب شام ہوئی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ایک مسئلہ ہم سے پوچھا تھا ہم جواب نہ دے سکے اس کا جواب یہ ہے کہ نہ عورت مرد غیر کو دیکھ کر آپ نے فرمایا جی کس نے کہا میں نے عرض کی سیدہ نے آپ نے فرمایا سادہ کر اس نے سچ کا انہا بدعتم منی وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یعنی کیا مطلب کہ اتنا عظیم جواب میری نسبت کی وجہ سے آیا ہے اللہ کبیرہ میری نسبت کی وجہ سے یہ عظیم جواب ان کو آیا لہذا سمجھو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اب بات کو سمجھنا میرے بھائی یہاں دو باتیں کروں گا ایک تو اسمبلی بہادرات کے لیے اور دوسرا تقدو سے اہل بیت کا ٹھیکہ اٹھانے والوں کے اور وہ بھی سینا دوری مالکوں نے ٹھیکہ نہیں دیا انہوں نے اٹھا لیا ایک شخص داڑھی منڈا بولتے ہوئے اس کو شرم نہیں آئی داڑھی منڈا ہے میں پوچھتا ہوں شاہ علی اور اہل بیت داڑھی منڈاتے تھے یہ مجوسیوں کی سنت ہے یا اہل بیت کی سنت ہے ذرا بتاؤ تو صحیح منچ رکھی ہوئی تھی داڑھی بڑھائی ہوئی تھی اپنا داڑھی منڈی ہوئی تھی اور حضرت زور خطابت دکھا رہے تھے بڑے مغرور انداز میں اف اف کما اور ڈاکٹر جو ہے نا اس کے خلاف وہ خطاب کر رہے تھے کہ ڈاکٹر نے ہمیں مناظرے کا چیلنج دیا ہے تو اب وہ اپنے مقررانہ مغرورانہ انداز میں کہتا ہے لوگوں کو مخاطب کر کے اور متوجہ کر کے کہ ہمیں ہمیں ایک ڈاکٹر مناظرے کا چیلنج ہمیں مناظرے کا کے رہے میں نے کہا ارے میں کہتا ہوں اچھا اچھا تمہیں بھی علم آ گیا مناظرے کا علم تمہیں بھی آ گیا تمہارا تو مرشد بیٹھ کے پوچھتا یہ انداز ہوتا ہے تمہارا تو مرشد بھی بیٹھ کے تمہیں علم آ گیا یہ ناچیز نے کلپ اپنے آنکھوں سے دیکھا سنا ہے یہ بات ہے سوچنے لگ گیا اب یار اس نے اہل سنت کا مرشد کس کو کہا اور وہ بیٹی سے پوچھتا ہے مطلب کیا ہے کہ ان آلو کے پاس کیا علم ہو سکتا ہے جس جن کے بڑے مرشد کے پاس علم نہیں ہے اور وہ بیٹی سے پوچھتا ہے سوچنے لگ گیا بیٹھا ہوا تھا دوستوں میں میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ شاید امام اعظم کی بات مشہور کی ہوئی لوگوں نے جھوٹی تو ان کی بیٹی اور ان کے متعلق ہو یہ ہمارے ادری صاحب بیٹھے ہوئے تھے گجرات کے انہوں نے کہا کہ جی یہ سیدا سیدنا عمر کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی شہزادی سیدہ حفصہ پاک سے پوچھا تھا کہ بتاؤ مرد کی ضرورت عورت کو کتنے وقت کے بعد محسوس ہوتی ہے تو انہوں نے یہ بتایا تو یہ میں نے کہا اچھا حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں وہ ہمارا مرشد بیٹی سے پوچھتا ہے کہتے ہیں میں نے کہا اچھا چلو چلو ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں زبان تو اللہ نے دی علم تو دیا ہے یہ جو روایت میں نے سنائی ہے یہ بہار اور انوار کے اندر کئی حوالوں سے موجود ہے فضائل الخمسہ میں بھی موجود ہے بی بی پاک کا بی بی پاک کا یہ فرمان کہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے اور یہ ہے مولا علی کو علم نہیں جواب کا سیدہ بتاتی ہے اب بات کو سمجھنا میں صرف گستاخ کی گستاخی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے کہتا ہوں بتا مولا علی ہمارے مرشد ہیں اور ہم اپنے مرشد کے لیے یہ نازیبا الفاظ نہیں کہہ سکتے لیکن تیرے منہ کے لفظ بولتا ہوں بتا تیرے مرشد تیرے دعوے کے مطابق تیرے مرشد جو ہیں ان کو جواب نہیں آیا وہ بیوی سے پوچھتے ہیں تو کیا ہم بھی کہہ سکتے ہمارا حق بنتا ہے یہ کہنا کہ یار ان کے پاس بھی علم ہے ان کا مرشد تو گھر والے سے پوچھتا ہے لیکن کیونکہ ہم دریدا دہن نہیں ہیں آل سنت کسی کا گستاخ نہیں سنی ہوتا وہی اب بتاؤ جواب بنا جواب دو شاہ علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو کو جواب نہیں آیا اور کس سے پوچھا اور یہاں پر یہ بھی کہتا چلوں کہ حضرت عمر پر اعتراض نہیں ہو سکتا کیوں کہ انہوں نے وہ مسئلہ پوچھا جو عورتوں سے ہی خصوصیت رکھتا ہے کہ عورت کو کتنے عرصے بعد ضرورت محسوس ہوتی ہے مرد اور یہ ہم تمام علماء جانتے ہیں کہ جن مسائل کا تعلق محض عورتوں سے ہو وہ انہی سے ہی پوچھے جاتے ہیں تو ان پر اعتراض نہیں ہو سکتا اور یہ مسئلہ عورت کے لیے بہتر کیا ہے یہ عورت سے خصوصیت نہیں رکھتا اسی وجہ سے شریعت نے پتہ نہیں کتنے مسائل بتائے جو عورت کے لیے بہتر ہے بات نہیں سمجھے ایک بات کے حوالے سے یہ جواب ہو گیا منہ توڑ جواب کہ نہیں ہوا اور دوسرا میں اسمبلی کی بہادرات کے آتا کے لیے یہ گزارش کروں گا کہ اس میں تو بی بی پاک جن کی طرف خطا کی نسبت جو ہے وہ کفر گستاخی ہے تمہارے نزدیک وہ فرما رہی ہیں رسول اکرم بھی اس بات میں شریف ہیں مولا علی بھی شریف ہیں تصدیق سب نے کی وہ فرما رہی ہیں کہ عورت کے لیے یہ بہتر ہے نہ وہ غیر مرد کو دیکھے نہ غیر مردوں کو دیکھے میں پوچھتا ہوں اسمبلی کی بہادرات نہ اسپیکر کی طرف دیکھتی ہو نہ کسی اور کی طرف دیکھتی ہو تو خیر ہے اتنا مخالفت شدیدہ اور وہ بھی حق سمجھتی ہو اپنا دیکھنا بولنا شانہ بشانہ چلنا مردوں کے ساتھ مل کر جو کر رہی ہو وہ دیکھ رہا ہے سارا زمانہ ہے اس کو حق سمجھتی ہو اپنا عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہو بتاؤ تو صحیح تمہارا بھی حق بنتا ہے اہل بیت کا نام لینا اس کا ہمیں جواب چاہیے ادھر اسمبلی کی ٹھک ٹھک نہیں چاہیے ہمیں جواب چاہیے تو برہان ہے ان کون تم سا دیتی ورنہ ہم یہی کہیں گے کہ جب تمہارے آئین میں ہے اسمبلی اور حکومت جمہوری ہے اور جمہوری حکومت کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور بابا جنا کی نصوص اور تفریحات بھی موجود ہیں تو پھر وہاں پر اسلام اور مذہب کا نام نہ لیا کرو اپنی سیاست کا نام لیا تھا گٹر بنانے کی بات کیا کرو بجلی لوانے کی بات کیا کرو جو تمہارا کام ہے وہ کیا کرو ادھر کیوں مداخلت کرتے ہو اگر کرتے ہو تو جواب اس ابتدائی تمبی کے بعد اب میں تاجدار گولڑا کی عبارت پر تبصرہ کرتا ہوں کلام پر تبصرہ کرتا ہوں آپ کی کتاب شریف تصویر میرے سامنے ہے میں نے اس پر کچھ حواشی بھی چڑھائے ہیں اتنی گزارش ہے خلاصہ اختصار کہ تاجدار گولڑا کی عبارت مختلف مقامات جو مسئلہ خطا کے مسائل جی۔ ایک مقام پر آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے جو سفا چھیالیس پر کی عبارت ہے اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم الردوان کو پاک کردانا ہے لہذا سیدت النساء رضی اللہ تعالی عنہ فتق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا یہاں اتنا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے یہاں پر آپ نے ناممکن ہونے کا لفظ استعمال فرمایا ناممکن ہے یہ کہنا آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گرو معصوم ہے اور ان سے کسی قسم کی خطا کا سر رد ہونا ناممکن ہے یہ کہنا یعنی کیا مطلب مطلب بنے گا کہ ممکن ہے ان سے خطا کا سر رد ہونا ممکن ہے یہ تاجدار گولڑا کی جہاں عبارت جو ہے اس کا ہے یعنی مانا اور مدلول جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ و تطہیر الہی میں داخل ہوگی اگر ان سے کوئی خطا ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمائے گا اور قیامت کے کرو وہ پاک اٹھیں گے ان کے ساتھ وہ جو ہے خطا نہیں ہوگی اس مقام پر آپ نے یہ فرمایا ہے دوسرا مقام جو امکان سے متعلق ہے وہ یہ ہے سفر نمبر چون آیت تطہیر آیا کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گرو معصوم ہے اور سدور خطاؤں سے ناممکن ہے اسی طرح کا ہے دو مقام ہو گئے یہاں پر بھی یہی مطلب ہے کہ ممکن ہے یعنی آپ رابضی کو جواب دے رہے ہیں رابضی کہتا ہے ان سے کسی قسم کا ناجائز خطا کا کام فدق کے مطالبے میں نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ فدق کے مطالبے میں ان ان سے سے خطا واقع واقعی ممکن ہے دو مقام پر آپ نے یہ فرمایا تیسرا مقام جو ہے نا وہ مطلق اہل بیت سے متعلق ہے اور اس میں اہل بیت وہ کن کو کہہ رہے ہیں شیخ اکبر کی عبارت پیش کر کے اہل بیت کہہ رہے ہیں ازواج کو حضور کی ساری اولاد نسبی کو قیامت تک ملی اور حضور کے خاص خطام جن کو آپ علیہ السلام نے اعزازی طور پر اہل بیت میں داخل فرمایا وہ کون ہے زید زید بن بن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور آپ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا منہ بولا حضرت زید بن حارفہ پھر ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید جن کو آپ نے شام کی لڑائی کے لیے بھیجا تھا اور پیچھے آپ کا وشال شریف ہو گیا ان کے راستے میں پہنچنے کے دوران اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح حضرت واسلہ بن نسل کیونکہ جب یہ آپ علیہ السلام نے آل کسا اور آل ابا جو ہیں اہل کسا اور اہل ابا ان کو اپنی چادر مبارک کے نیچے لیا ہوا تھا تو حضرت واسرا کی طرف بھی آواز پہنچ گئی حضرت کی یار سنا میں بھی اہل بیت میں ہوں آپ نے فرما یہ صحیح سندوں کے ساتھ صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے حضرت واسلہ کو بھی یہ اعزاز نصیب ہو گیا سمجھ آئی کہ نہیں آئی اب میرے بھائی بات کو سمجھ لو تاجدار گولڑا شیخ اکبر کی عبارت لکھ رہے ہیں اس کا ترجمہ وہ کر عجیب بات یہ ہے کہ جو لفظ وہ لاتے ہیں ترجمے میں وہ کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ عبارت کا لازم مفہوم سمجھا جا سکتا کہا جا سکتا ہے میرے آپ شیخ فرماتے ہیں ترجمہ سادات فاطمیہ جو قیامت تک ہونے والے ہیں اور جو لوگ اہل بیت میں شمار ہیں جیسے حضرت سلمان فارسی سب اس آیت کے حکم میں داخل ہیں یعنی انما یرید اللہ علیہ اور وہ خواہ کیسے ہی گناہ گار ہوں یہ لفظ ہے اور وہ خواہ کیسے ہی گناہ گار ہوں گناہ گار اسم فائل صفت والا تھی صفت مشبہ یا اس میں فائل کہہ لو بھی بالکل بات نہیں دونوں ایک دونوں طرح ایک آتا ہے پارسل گناگار لفظ طرح استعمال ہوتا عربی میں وہ بخ کیسے ہی گار ہوں بات کو سمجھنا ذرا پیچھے لفظ کیا ہے اہل بیت میں سادات فاطمی جو قیامت تک ہونے والے ہیں اور جو لوگ اہل بیت میں شمار ہیں جیسے حضرت سلمان فارسی سب اس آیت کے حکم میں داخل ہیں اور وہ خاک کیسے ہی گار ہوں حشر ان کا اس حال میں ہوگا کہ مغفور ہوں گے لیکن اس اس مغفرت کاملہ کا ظہور آخرت میں ہوگا دنیا میں اگر ان سے کوئی ایسا فیل سرد ہو جس پر شرعی حد جاری ہوتی ہے تو وہ ان پر بھی جاری کی جائے گی جیسے توبہ کے باوجود زانی پر ثبوت جرم کے بعد حد لگائی جاتی ہے اور جو ایک صحابی حضرت مائز کے قصہ سے ظاہر ہے جنہیں توبہ کرنے کے بعد بھی شرعی حد لگائی گئی لہذا مسلمان کو یہ ہرگز مناسب نہیں کہ وہ ان لوگوں کی مذمت یا تاخیر کرے جن کی پاکیزگی اور تحفظ کی خود اللہ تعالی شہادت دی ہے یہ فضل و کرم ان کے کسی عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ محض عنایت ربانی ہے اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرما کرتا ہے اللہ مصنف سیدنا محمد مسمت آلے وہاں یہ بات بسم اللہ سبحان اللہ آپ کی اس پیش کردہ عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جو اولاد سیدہ میں سے محفوظ نہیں اور ان سے گنا ہوتے ہیں ہوئے ہیں جس طرح کے ہمارے دور کے بادشاہ بڑے بڑے گناکار اسی طرح جو صحابہ کرام میں سے اعزازی طور پر اہل بیت بنائے گئے اور ان کو داخل کیا گیا اس حکم مغفرت اور حکم تطہیر میں سلمان فارسی جیسے ان کی اولاد میں سے جس نے گناہ کیا وہ سب کے ساتھ چاہے جتنے بھی گناہ گار ہیں وہ سب مقصور ہوں گے آیت تطہیر کی وجہ سے اب اس کلام شریف سے ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ آیت تطہیر کا حکم جس طرح لوگ سمجھتے ہیں بعض کہ معصوم ہیں اور ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا اس آیت تطہیر کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ گناہ سرزد نہیں ہو سکتا تاجدار گولڑا کا بتایا ہوا یہ مانا شریف یہ مطلب شریف جو ان کے کلام سے بالکل واضح ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ مطلب سمجھنا آیا تو تطہیر کا غلط ہے کیونکہ وہ فرما رہے ہیں کہ قیامت تک کے سید اور دوسرے اہل بیت اعزازی کی اولادیں اگرچہ وہ کتنا ہی گناہ گار پھر بھی آیت تطہیر کی وجہ سے اس کا مطلب ہے آیت تطہیر کا جو لوگ مصداق ہیں ان میں بعض ضرور ایسے ہیں جو گناہ گار ہیں تو ہو سکتی آیا تو سے یہ سمجھنا اور یہ بھی سمجھ آ گیا کہ جو محفوظ ہیں اہل بیت میں سے ان سے خطا اجتہادی غیر اشتہادی وغیرہ وہ بھی سرزد ہوئی ہے اور ہو سکتی ہے کہ جب دوسرے بعض گناہ ہو سکتے ہیں اور آیت تطہیر کا مصداق بھی رہ سکتے ہیں تو لازمن بات ہے جن سے خطا ہو سکتی ہے یا ہوئی اشتہادی یا غیر اشتہادی وہ حضرات بھی آیت تطہیر کا رشتہ اسی طرح رہتے ہیں یہ سمجھنا کہ اگر یہ نسبت کر دی جائے تو آیت تطہیر کی مخالفت ہوگی یہ بہت بڑی اللہ ہے اکبر اب میں تینوں ہی باتیں ان کو سامنے رکھ رہا ان کا مطلب واضح کرنا چاہتا ہوں اور کلام مبارک جو مانا فائدہ دے رہی ہے اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خطا بیت خصوصاً باغ کے مطالبے والے اور وہ خالی سنجیدہ نہیں میں بجے یہ غلط تھا شیعہ اور اس بات پر متفق کہ ازواج متحرات نے بھی مطالبہ کیا تھا فتق کا بھی اور اور جو بنو اور بنو ندیوں کا مال تھا سرکار کے زیر تصرف ازواج متحرات نے مطالبہ کیا سیدنا علی مشکل کشاہ نے مطالبہ کیا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا نے بھی مطالبہ کیا اللہ اکبر خالی سجیدہ نے مطالبہ نہیں کیا یہ بڑی غلط فہمی ہے بخاری مسلم اس پر متفق ہیں ابو داؤد بھی ساتھ شامل ہے اور شیوں کی کتابیں سب سے بڑی کتاب اچھا فلم شریف مرتضی علی بن حسین موسوی کی جو چار سو چھتیس میں وفات پا گیا اشافی شریف سب شیعہ سنی اور بہار اور انوار وغیرہ جتنی ہے نا اس موضوع پر اس کو اس موضوع کو چھیڑنے والی ان سب کے اندر یہ بات ہے ازواج متحرات نے بھی فیصلہ مطالبہ کیا تھا سیدنا علی نے بھی مطالبہ کیا تھا سیدنا عباس نے بھی مطالبہ کیا تھا اور سیدہ پاک نے بھی مطالبہ کیا تھا یہ سب مطالبہ کرنے والے ہیں اور سارے کے سارے اہل بیت ہیں کچھ قرآن کی نس سے اہل بیت ہیں اور کچھ حدیث مبارک کی نس سے اہل بیت یہ سب اہل بیت مطالبین سب اہل بیت یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کذاب لوگ سید سیدہ پاک کے دھکوں کا اللہ الزام لگاتے ہیں سیدہ پاک کو ہی دھکے کیوں لگے مولا علی کو کیوں لگے مطالبے میں تو وہ بھی ہیں ہاں۔ حضرت عباس کو کیوں لگے میرے خیال میں اگر یہ ساتھ تھے تو انہوں نے دفاع نہیں کیا کوئی کتاب اس بات کو نہیں چھیڑتی کہ مولا علی کو دھکے لگے ہوں حضرت عباس کو دھکے لگے ہوں لگے ہوں ان کی تو بیٹی ہے بیٹی ہے ان کی بیٹی ہے وہ دادا لگتے ہیں وہ شوہر ہیں شوہر کو بھی دھکے نہیں لگا دیے گئے بابا اور دادا جی کو بھی دھکے نہیں دیے گئے دھکے صرف سیدہ کو دیے گئے مطالبے میں سارے شریف ہیں تو ظاہر بات ہے یا تو یہ مطالبے میں نہیں گئے مطالبے میں شریک نہیں اگر شریک ہیں تو جس ظلم کا الزام جس ظلم کا الزام بی بی کے متعلق لگایا جاتا ہے وہ ان دو حضرات کے متعلق کیوں نہیں لگایا جاتا اس سے بالکل صاف سا مسلمان سادہ جو ہے وہ لانتی لوگوں کی جھوٹ کی کہانیاں سمجھ انہوں نے صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے اور اہل بیت کو دلیل دکھانے کے لیے کیا کچھ کیا ہوا ہے کیا اس میں اہل بیت کی دلت نہیں ہے کہ ان کی بیٹی کو دھکے پڑ رہے ہیں اور مرد آگے نہیں ہو رہے دیکھ رہے ہیں تماشا بتاؤ پھر شاہ علی کا شیر ہوئے اور حضرت عباس حضور کے کیا چچا پاک اور کیا عظمت نسبت رکھتے ہیں کہ جن کے اندر اپنی بیٹی کی غیرت ہی نہیں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ تو ایسے لوگوں پر جو محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہوں اور پھر اہل بیت کو اس طرح بدنام کرتے ہوں اور اہل بیت کی اس طرح ذلت دکھاتے بات سمجھ آ گئی کہ نہیں اب میرے بھائی خطا کی نسبت تاجدار گولڑا کے کلام میں جس کو امکان خطا کہتے ہیں وہ سب سب بی بی پاک کی طرف بھی اور سب مطالبین کی طرف بھی وہ خالی ایک کی بات نہیں کر رہے شاید اگرچہ ایک کی بات چھیڑتا ہے تو آپ کیونکہ جمع کا لفظ بولتے ہیں اہل بیت کا لفظ بولتے ہیں کہ ان کا اس کا یہ مطلب نہیں آیا جس کا کہ وہ معصوم ہیں اور ان سے کوئی خطا سرزد زد ہی نہیں ہو سکتی آپ یہ جو لفظ بدل بدل کر بولتے ہیں اور سیدہ کی سیدہ کا نام لے کر نام زدگی کے ساتھ تخصیص کے ساتھ ان کا ذکر نہیں کرتے اور پھر غلطی اور خطا جو ہے ان سے آدم امکان کی نفی اور امکان کی نسبت نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے وہ سب کا نام لے رہے ہیں یعنی سب کو شامل کر رہے ہیں اس مسئلے میں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بخاری میں بھی سیکھ رہا ہے مسلم میں بھی سیکھ رہا ہے بداؤد میں بھی سیکھ رہا ہے وہ کوئی بچے نہیں وہ محدث کبیر حافظ الحدیث اب آپ ان سب حضرات سے توجہ امکان خطا کی نفی کو پاتل قرار دے رہے ہیں اور آپ امکان خطا ان کی طرح منسوخ کرتے ہیں کہ خطا ممکن ہے اب مسئلہ چھڑ جاتا ہے کہ کیا تاجدار گولڑا وقوع کے بھی قائل ہیں اور ان کا کلام وقوع پر وقوع خطا پر دلالت کرتا ہے کہ نہیں اب یہ مسئلہ چلے ہے میں یہ دعوے دار ہوں کہ آپ کا کلام وقوع پر دلالت کرتا ہے اس کو مستلزم کرتا وقوع خطاق پر دلالت کرتا ہے اور اس کو مسل اس پر پہلی دلیل یہ ہے کہ جس طرح کے مطالبے میں تین حضرات شریک ہیں چار فریق ازباج متحرات سید اباد مولا علی اور رضی اللہ تعالیٰ جس طرح کے مطالبہ میں چار فریق ہیں اسی طرح یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو آپ علیہ سلاد و تسلیم کے زیر تصرف مال رہے وہ بھی چھ قسم کے ہیں خالی فضل میں چنانچہ ہمارے تاجدار گور رضی اللہ تعالیٰ تصفیہ میں امام نبوی کی شرح مسلم باب الجہاد کے حوالے سے لکھتے ہیں تاریخ شہادت دیتی ہے کہ صرف فدق ہی نہیں بلکہ اس کے مون دارجہ ذیل چھ جائیدادیں بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی قبضہ میں تھی اور آپ کے علاوہ اور کسی کا ان میں تصرف نہ تھا ایک یہودی جنگ عہد کے دن مسلمان ہوا بنو نذیر کے ساتھ باغ بحسب اس کی وسیعت کے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں آئے یہ پہلا پہلا دوسرے نمبر پر کچھ زمین انصار نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھی اللہ یعنی ضرورتوں کو پورا کرنا تیسرے نمبر پر جب بنی ندیر مدینہ منورہ سے نکالے گئے جن جوتی بنو ندی تو ان کا مال اور جائیداد آپ سے قبضے میں آ گئے چوتھے نمبر پر وادی خوراک کی ایک تہائی پانچویں نمبر پر خیبر کے دو قلعے وقیق اور سلالم جو صلح سے ہاتھ ہے چھ خیبر کا پانچواں حصہ یہ چھ جائیدادیں ہیں بھائی تو اس پر آپ فرماتے ہیں تاجدار گولڑا حیرت ہے کہ فدق کے متعلق تبارف یعنی وراثت ہونا یا یا وسیعت کا ذکر تیرہ سو سال سے باسرار جاری ہے مگر بقیہ چھ جائیدادیں کبھی بحل بات نہیں بنی نہ ان کا دعویٰ جناب سید سیدہ نے کیا نہ شیر خدا علی مرتضی نے ہی نے ان کے متعلق جناب سیدہ کو یاد دلایا اور نہ آپ نے خود اپنے عہد خلافت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میرات یا باج وسیعت پر عمل کیا اگر میراث یا ہے باج وسیعت ہوتی تو چاہیے تھا کہ وہ اپنی خلافت کے زمانے میں ہی حسنین کریمین کو یہ فرما کر فدق دے دیتے کہ لو بیٹا ابو بکر نے تو تمہاری والدہ پر ظلم کیا تھا مگر میں تمہاری میں تمہارا حق تمہیں دیتا ہوں تو آئین کے قول کو صحیح ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ جناب علی صدیق اکبر کے سامنے فدق کے معاملے میں شہادت دینے تو گئے مگر اپنی اس شہادت کے مطابق خود اپنے دور خلافت میں عمل نہ کیا آہد خلافت مرتنبی میں صدیقی فیصلہ کو بحال رکھنا صاف ظاہر کر رہا ہے کہ حضرت علی نے اس فیصلہ کی حقیت کو تسلیم فرما لیا تھا قربان جائیں زندہ قربان جائیں یہ نورانی بیان تاجدار گرکھ پیش کرنے کے بعد پھر آپ کا ہی کلام ہے اور دیگر علماء کے پاس بھی میں نے پڑھا ہے کہ اور یہ شافی کے اندر خصوصاً اس پر بات کی گئی ہے شیوں کے پاس تو وہ یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں مخالفین کہ بھئی آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حضور نے مجھے ہبا کر دیا اور اس پر گواہ پیش جس میں ایک گواہ مولا علی کو بناتے ہیں کہانی جھوٹی الگ ہمارے سب ادرا جھوٹ اس کو امداد القاری وغیرہ میں سب نے لکھا ہے کہ یہ روایت ہی نہیں سب جھوٹی روایتیں ہیں لیکن اگر ان کو مان لیا جائے تو کہتے ہیں ہیبا کا دعویٰ پھر ایک ہے کہ وسیعت کا دعویٰ اب عجیب بات یہ ہے کہ یہ دعوے تین بالکل ہیں اگر وراثت ہے تو ہیبا نہیں ہیبا ہے تو وراثت نہیں دونوں ہے تو وسیعت نہیں کیا بات وسیعت ہے یہ دونوں نے اس کو کیسے اٹھائیں اس کو کیسے اٹھائیں پنجابی میں کہتے ہیں یہ پہاڑ کون میرے ان تو کر دیتا داکا کی طرف اب اب تارے گولڑا فرماتے ہیں کہ اللہ معذ اللہ آج کے لالچی وکیلوں کی طرح تو وہ لوگ نہیں تھے کہ یار ہم نے ہر صورت میں اپنے دعوے کو ثابت کرنا ہے چاہے جھوٹ ہو چاہے سچ ادھر سے نہیں تو ادھر سے ادھر سے نہیں تو ادھر سے ادھر سے نہیں ادھر سے تو بی بی پاک فرمایا اس طرح کی نہیں تھی کہ وہ باغ فتق ہر صورت میں لینا تھا تو دیکھا وراثت میں کچھ نہیں چلا حدیث سنا دی ابو بکر نے اب ہے بیٹا دعویٰ کر دیتے ہیں اب ادھر سے یہ ہوا کہ بھائی گواہی مردود ہو گئی گواہی نہ قبول ہوئی کیوں نہ قبول ہوئی کہ نصاب شہادت پورا نہ ہو سکا ایک طرف سے مولا علی تھے اور ایک طرف سے بی بی امیا ان کی روایتوں کے ایک طرف سے بی بی بیبی ایمن تھی تو پھر حضرت صدیق اکبر نے کہا بھائی دو گواہ مرد چاہیے یا ایک مرد اور دو عورتیں اور یہ ایک عورت ہے تو گواہی کا نصاب پورا نہیں یہ وہ کہانیاں گھڑتے ہیں اب اس کا جواب جب صدیق اکبر کی طرف سے بقول ان کے ہو گیا تو پھر بی بی پاک نے نعوذ باللہ من ظالم کہا وسیعت ہے خدا کا خوف کرو کچھ تو خدا خوف کیوں بیت کی ایمان سے بتاؤ یہ ظالم لوگ ایک طرف تو دیکھ رہے ہیں کہ صدیق اکبر فاروق اعظم سے مخالفت اور دشمنی جو ہے وہ خوب ماری جا رہی ہے لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ اہل بیت کا کچھ نہیں بچ رہا کیونکہ جب ثابت کرو گے کہ بی بی, پاک کبھی یہ کہتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کبھی یہ کہتی ہیں اور تینوں مطالبے آخر جمع نہیں ہو سکتے جب جمع نہیں ہو سکتے تو ایک سچا مانتے ہیں تو دوسرا جھوٹ بنتا ہے دوسرا سچا مانتے ہیں تیسرا جھوٹ بنتا ہے وہ مانتے ہیں وہ جھوٹ بنتا ہے وہ مانتے ہیں وہ جھوٹ بنتا ہے تو ایمان سے بتاؤ کہنا پڑے گا پھر تو کافر لوگ کہیں گے کہ یار ان کی رسول کی گھر صاحبزادی محترمہ جو ہے وہ نوز باللہ من ذالک کیا کرتی رہی ہیں دنیا کے پیچھے جھوٹ بولتی رہی ہیں رد کرتی رہی ہیں کیا کہو گے خدا را بیت کی عزت کا خیال رکھو اگر صاحبہ کا نہیں ہے یہ شافی شافی کی بات کر رہا ہوں یہ شافی پہ موجود ہے کبھی عرص کی بات وراثت کبھی ہیوے کی بات کبھی وسیع بات کو سمجھنا اسی وجہ سے میرے تاجدار گولڑا آپ فرماتے ہیں سیدت النساء سے فدق کے متعلق ہیبا یا وسیعت کے دعوی کو منسوخ کرنا اس لیے بھی محض افطرا بہتان ہے کہ اس زمانہ میں محل بحث میں معاذ اللہ موجودہ زمانے کے وکلا کی طرح خود غرضی اور لالچ کے لیے بناوٹی اور جعلی مسودہ برتاری نہ تھی کہ دعاوی متناقضہ سے کام لیا جائے سیدت النساء کا مطالبہ اگر بطریق عرف تھا تو ظاہر ہے کہ بطرز ہیبا نہیں تھا نہیں ہو سکتا اور ورنہ اور نہ بلاک پھر ہیبا یا قبضہ دونوں کو تسلیم کرنے کی صورت میں بھی ثبوت چاہیے چاہیے یعنی دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت جو یہاں پر مفقود ہے جناب ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو مبشرہ بل ہیں اور سیدنا علی مصاحب قرآن اور قرآن صاحب علی علی صاحب قرآن اور قرآن مصاحب قرآن اور قرآن مصاحب علی مگر نصاب شہادت بحث کتاب اللہ سنت رسول اللہ دو مرد ہیں یا ایک مرد اور دو عورتیں لہذا اس فیصلہ میں بھی صدیق اکبر پر الزام عائد نہیں ہوتا ایسا ہی ایسا ہی دعوی میراث اور دعوی وسیعت میں تناقض ہے قال علیہ السلام لا اللہ اس کے بعد اس کے بعد جو کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ تاجدار گورڑا کے کلام میں یہ بات ہم بہت ہی باخت و تمخیص کے بعد کر رہے ہیں مولانا مفتی نذیر احمد صاحب اور میں نے کل سے اس مسئلے کے اندر آپس کے اندر جو ہے وہ تبادلہ خیالات کرنا شروع کیا اور آج ہم صحیح نتیجے تک پہنچے ہیں جو لوگ تاجدار بول کے کلام میں وقوع خطا کو نہیں سمجھ پا رہے انہوں نے صرف ایک باب کا کلام پڑھا اور وہ باب ہے آیت تطہیر آیت تطہیر والا آیت تطہیر والا باغ فدق والا ہے اس کو یا تو پڑھا نہیں یا سمجھا نہیں ورنہ آپ کا یہ فرمانا کہ ناممکن نہیں بار بار یہ فرمانا یعنی جس کا مطلب ہے کہ خطا ممکن ہے خطا ممکن ہے خطا ممکن ہے جو یہ آپ فرما رہے ہیں ان کا امکان وقوق مستلزم ہے اگرچہ فی رات امکان وقوع کو مستلزم نہیں ہوتا لیکن کسی کرینہ سے مستلزم ہو سکتا ہے اور یہاں پر وہ قرائن ذکر کیا جاتے ہیں اب باغ فدق والے باب میں آپ کا یہ اعتقاد ہے اور اس کو بیان کرتے ہیں سب سے پہلے سوال نمبر ایک کے جواب نمبر ایک آپ اس بات کو ثابت کرتے ہیں آپ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ جو یہ یو سی کو فی اولا یہ آیت مبارکہ ہے یہ امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تحت نہیں ہے اور جب کے مطالبے میں یہی فرمایا گیا جس طرح کے بھی روایت شیعہ پیش کرتے ہیں اور ہمارے مسلم احمد کے اندر بھی ہے کہ آپ نے آ کر سید نے فرمایا تھا کہ بتا صدیق بتاؤ کون تمہارے بعد تمہارے مال کا وارث کون بنے گا انہوں نے فرمایا میرے حال میرے گھر والے تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ کا تو بنے گا انہوں نے فرمایا ان کے گھر والے اس میں اگر آہلو آلو کے لفظ کو حافظ ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ نے اور دیگر ناقدین محدثین نے منکر لفظ کہا کہ یہ روایات سیاح جو ہیں ان کے خلاف ہے کیونکہ آپ نے تو ادھر فرمایا تھا کہ بھائی رسول کی وراثت نہیں ہوتی وہ صحیح حدیثیں یہ لفظ اس کے خلاف ہے منکر ہے راوی اس میں ایسا آ گیا کہ وہ اپنے سے اوسط جو ہے ان کی مخالفت کر رہا ہے اور خود بھی ذاتی اس کے اندر کوئی کلام ہے تو میں ضرورت لفظ منکر ہو گئے ہیں تو وہ منکر لفظ قرار دے رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ان کے وزن میں بھی ہمارے جو ہے وہ پاس بھی یہ روایت موجود ہے بی بی پاک نے یہ مطالبہ جو کیا تھا اس وقت یہ الفاظ کہے اور تاجدار گول یعنی ان الفاظ اور ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوسی کم اللہ فی اولاد کم جو آیت ہے اس کو عام سمجھتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھتی تھی آپ بھی شامل ہیں اس کے تحت اسی وجہ سے انہوں نے اس طرح کا سوال کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہو کی طرف سے حضرت سید علی جواب دیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نہیں ہے یہ امت کے لیے ہے تو ایمان سے بتانا جب صدیق کے موقف کی طرف سے وہ دلیل دے رہے ہیں اور اس کو صحیح ثابت کر رہے ہیں تو دوسری طرف خطا امکان خطا جب کہیں گے تو وہ مراد ہوگا کہ خالی امکان مراد ہوگا اس باغ فضل کے باپ کے اندر پوچھو ان سے بول رہا ہوں سے جو کہتے ہیں کہ وقوع وقوع نہیں ہے یہاں پر بتاؤ اس میں کس موقع کی ساری تائید ہے جواب کس کی طرف سے دیا جا رہا ہے صدیق کے اکبر کی طرف سے یا سیدہ کی طرف سے اگر سارے جواب صدیق صدی کے اکبر کی طرف سے دیے جا رہے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ آپ انہی کو صحیح کہہ رہے ہیں اور بی بی کی فتح پر کہہ رہے ہیں کیا بات ماشاء اللہ اور پھر آپ فرماتے ہیں پس معلوم ہوا کہ حضور کی میراث تھی ہی نہیں تو اس سے محروم کرنے کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے اور ظاہر ہے شیعہ بھی کہتے ہیں شیعہ تو زور دیتے ہیں اور سنی بھی کہتے ہیں بی بی پاک ناراض ہو گئی ناراض ہو گئی تو ادھر سے حضور کی آپ فرما رہے ہیں حضور کی میراث تھی نہیں تو اس سے محروم کرنے صدیق نے تو محروم نہ کیا جب محروم نہیں کیا ہو تو بی بی جی کا ناراض ہونا یہ کیا بنے گا خطا یا صحیح سمجھ نہیں آئی بات اگلی بات اگلا کرینا ان کے کلام سے اگلا کرینا ان کے کلام سے سبحان اللہ صفحہ نمبر چوالیس پر آپ فرماتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ سیدہ النساء شاہ کو فدق میں ان کا وہ حصہ نہ دیتے جو قرآن و حدیث کی روح سے انہیں ملنا چاہیے تھا اگر انہوں نے نہیں دیا صدیق اکبر نے تو یقیناً و ضرورت و تبان معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ بالکل شرعی اور بحق میں خدا و رسول تھا تاجدار گولڑا کے غلط غلط گمراہ کن وکیلوں سے میں کہتا ہوں ادھر آؤ کیا ہے کلام کیوں فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ فیصلہ بالکل شرعی اور بہت میں خدا و رسول تھا کیا یہ صاف نہیں بتاتا کہ بی بی باغ کا مطالبہ جو تھا اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ درست تھا اور وہ خدا رسول کے حکم کے مطابق نہیں تھا یہ وہ صحیح یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ التظامی مفہوم اس کا ہے کہ نہیں میرے خیال میں اگر وہ کہیں فراہتن نے کہا تو ایسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے کہتا ہوں کہ بتاؤ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ فلاں کا باپ نہیں اس کا لازمی مفہوم یہ نہیں ہے کہ یہ حرام زیادہ ہے شخص کے متعلق معلوم ہے نا اور وہ کہتا ہے نہیں مطلب ہے التظامی جو مفہوم ہوتا ہے وہ بھی کلام کا مفہوم ہوتا ہے اور جو التظام ثابت ہو التظام بھی یہ کون سا ہے منطقی التظام ہے بلاغی نہیں ہے ہر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے گی سنتے ہوئے لازم بین بلمان الخص ہے ہر کسی کے ذہن میں یہ سنتے ہوئے آئے گی کہ جب یہ فیصلہ بالکل شرعی تھا صدیق کے اکبر کا اور میں خدا و رسول تھا تو لازمن بات ہے فریق ثانی جو ہے اس کے متعلق وہ یہی کہنا چاہتے ہیں ان کا جو مطالبہ تھا وہ خطاب اور اور سنیے اور سنیے میرے بھائی صفحہ نمبر پینتالیس پہ صفحہ نمبر پہلی پینتالیس پہ آپ ایک جملہ لکھتے ہیں اسی طرح جگر گوشہ رسول بھی مالکانہ تصرف کرنے کی مجاز نہیں اب کوئی مجاز اس کو پڑھتا رہے تو وہ سکولی ہے یہ لفظ مجاز ہے اور مجاز یہاں پر ہے کیونکہ مسئلہ شریف وہ فرماتی ہیں میرا شرح میں حق بنتا ہے اور وہ فرما رہے ہیں نہیں بنتا یہ حدیث رسول ہے ایسے ہے نا آپ فرما رہے ہیں تھا اسی طرح جگر گوشہ رسول بھی مالکانہ تصرف کرنے کی مجاز نہیں یعنی جس طرح رسول اکرم آپ پیچھے کلام کافی لمبا کر رہے ہیں جس میں بتا رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالکانہ تصرف اس مال میں نہیں فرماتے تھے آپ نے خود فرمایا اللہ یعطی وانا قاسم میں بانٹنے والا ہوں تو آپ بانٹنے کی حیثیت سے بانٹتے تھے تو بجب اگر فرمایا مالک مان بھی لیا جائے تو آپ کا یہ دونوں صورتیں مالک ہونے کی صورت میں بھی آپ کو اموال میں سے صرف بقدر حاجت اپنی ذات اور اپنے اہل بیت پر صرف کرنے کی اجازت تھی اس سے زیادہ اجازت نہیں تھی جب نہیں تھی تو وہ تو اسی طرح صدیق اکبر نے کیا وہ تو کرتے تھے صحابہ کرتے تھے جو آمدن ہوتی تھی وہ سب اسی طرح وہ اہل بیت پر خرچ ہوتی تھی اور مالک یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے حق مارا حق مارا پر یہ عام دنیا سمجھتے ہیں بھوکے مارا وہ لانت پر بے وقوف آموں کو تم سمجھتے نہیں ہو یہ بات نہیں ہے یہ لوگ جو مطلب عوام انڈاس یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ انہوں نے وہ ایسا کیا تو پھر بھوکے مر گئے بیت نہیں سب سے زیادہ سب سے زیادہ حضرت صدیق کے بعد حضرت عمر مال غنیمت جب بھی آتا تھا سب سے زیادہ حصہ بیت کا نکالتے حتیٰ کہ وہ بات مشہور ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیا حضرت حسن پاک کو دیا انہوں نے کہا اچھا ان کو زیادہ دے فرمایا تمہیں تم ان جیسے ہو سکتے ہو اور بیٹے سے بھی زیادہ رہا حکمر اور جو بال غنیمت علیحدہ اور جو وہ باغ وغیرہ تھے ان کی آمدن اہل بیت پر خرچ ہوتی رہی کیونکہ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں اسی طرح اپنے پاس رکھا اور خلیفے کی حیثیت سے اس کی آمدن جو آتی تھی وہ خرچ کرتے تھے اہل بیت پر جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے جب حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت آیا تو انہوں نے ان دونوں حضرات حضرت علی پاک اور حضرت عباس پاک ان کے زیر تصرف دے دیا دونوں کے فرمایا تم ان کے اس کے متولی ہو اور اپنے جو اس کے آمدن آئے وہ اپنے اہل بیت پر خرچ کرو اللہ یہ کتنے ظالم لوگ ہیں کہتے ہیں چھین لیا چھین لیا وہ چھین لیتے تو کہیں وہ اپنے پاس رکھ لیتے آمدن تو ساری خرچ ہو رہی ہے اہل بیت پر تو چھیننے کا کیا اللہ پھر بخاری مسلم کہتی ہے بخاری مسلم کہتی ہے وہ مال یہ باغ فدق کے اندر انشاءاللہ اس کے موضوع علیحدہ کے اندر میں بیان کروں گا کہ اس کا تصرف مولا مولالی کے ہاتھ ہاتھی مولا علی کے بعد حضرت حسن کے ہاتھ میں آ گیا حضرت حسن کے بعد حضرت حسین کے پاس حضرت حسین کے بعد حضرت علی زین العابدین کے بعد حضرت علی زین العابدین کے بعد حضرت حسن بن حسن کے پاس حسن حسن مسنہ جن کو کہتے ہیں ان کے پاس آ گیا اسی طرح چلتا رہا حتیٰ کہ بنو عباس جو ہیں ان کی حکومت آ گئی خیر یہ ادھر مقصد یہ ہے کہ وہ تصرف تو اسی طرح رہا آمدن اسی طرح چلتی رہی تو یہ مت سمجھو کہ بھوکے مار دیے گئے ظالم فلاں لا الہ الا اللہ محمد اللہ یار کیا لوگ ہیں جو رسول کی آل اور رسول کے اصحاب کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں یار شرم نہیں آتی ان بےمان لوگ اب میرے بھائی آپ کا یہ فرمان ہے کہ اسی طرح جگر گوشہ رسول بھی مالکانہ تصرف کرنے کی مجاز نہیں اس کا تو صاف مطلب نکل رہا ہے کہ مالکانہ تصرف کی شرح میں ان کو اجازت نہیں اور وہ مطالبہ کر رہی ہے آپ فرما رہے ہیں اجازت نہیں تو کیا اس کا کوئی بندہ اور مفہوم نکال سکتا ہے کہ وہ یہی فرمانا چاہتے ہیں ان کا مطالبہ صحیح نہیں اللہ اللہ اکبر سبحان یہ تاجدار گولرا کے کلام کے قرائن ہیں جنہوں نے اس بات کو واضح کر دیا جنہوں نے اس بات کو واضح کر دیا کہ سبحان اللہ ایک اور عبارت بھی ہے سبحان اللہ ایک اور عبارت بھی ہے آپ فرماتے ہیں سیدت النساء رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریک اور سلسلہ جمبانی نے ہم کو سمجھا دیا کہ آیت یوسیکم اللہ فی اولاد کو مثل حظ کے خدا تمہاری اولاد کے متعلق تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا دو لڑکیوں کو برابر ہے خطاب امت کی طرف ہے اور خلفائے ثلاثہ کے علاوہ اہل بیت کرام پاک رضی اللہ علیہ نے بھی باغ فدق کے غیر مورس ہونے کو اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا اور سارے عالم پر واضح ہو گیا کہ جناب سید بھی باوجہ بدعت الرسول ہونے کے ابدیت محضہ کی وارث ہیں اور اپنے والد ماجد علیہ وسلام کی طرح ان کی عالی اور پاک شان بھی ملکیت کے دھبا اور خدائی فیصلہ پر ناراضگی کے نقص سے منظر بات دیکھو بھائی دیکھو کیا فرما آپ فرماتے ہیں بی بی پاک کا یہ یہ یہ مطالبہ فرمانا ہے فرمایا اس کے اندر بھی ایک امت کے لیے سبق ہے ہاں۔ یہ مطالبہ ہوا اہل بیت کرام مولا علی سیدنا عباس وغیرہ سب انہوں نے اس آیت کریمہ کے اندر رسول کو شامل پھر نہ سمجھا صدیق اکبر کے بتانے کے بعد اور انہوں نے اپنے دور خلافت میں مولا علی نے اپنے دور خلافت میں بھی اسی فیصلے کو حق سمجھا اور اسی طرح چلتے رہے تو فرمایا یہ بی بی پاک کا یہ عمل جو ہے اس حکمت سے خالی نہیں کہ امت پر یہی واضح کرنا چاہتی تھی کہ پتہ چل جائے کہ رسول کا مسئلہ دوسروں کی طرح نہیں ہے لہذا اے اہل بیت جس طرح رسول ملکیت کے دھبے سے پاک ہے اسی طرح رسول کی بیٹی بھی ملکیت کے دھبے سے پاک اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ تاجدار گولڑا جو حکمت بتا رہے ہیں وہ بی بی پاک کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو اپنی خطا معلوم بھی ہو گئی اسی وجہ سے فرماتے ہیں تحریک اور سلسلہ جمپانی سلسلہ جمپانی کا مطلب ہے زنجیر ہلانا مطلب کیا تاکہ اگلوں کو پتہ چل جائے کو کام کرنا ہے سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ تو میرے بھائی اگر کوئی اب اس سے ثابت ہو کہ تاج دارے گولڈا وقوع کے قائل ہیں خالی امکان کے قائل نہیں ہیں ورنہ وہ اپنا یہ کرائن نہ چھوڑتے اور اپنا اعتقاد بھی نہ بناتے کہ صدیق اکبر حق بجانے بہن صدیق اکبر کو حق بج جب دو جب دو دعوے طرفین نقیز پر واقع ہوں گے طرفین نقیز پر واقع ہوں گے تو لازمن بات ہے ایک کی تائید دوسرے کو غلط کہے گی تناقض ہوتا ہی اسی طرح تناقض کا حکم یہی ہے ایسے ہے نا کہ لذا ایک کا صدق دوسرے کے قلم کو تقاضا کرتا ہے سبحان اللہ یعنی دوسرے کو غلط ہونے کا ثابت کرتا ہے اب میرے بھائی تاجدار گولڑا کا کلام جو ہے نا اس کو سمجھنے کے بعد اور بھی کرینہ ہے جب آپ نے فرمایا گناہ گار چاہے جتنے بھی گناہ گار ہوں آپ یہ جو فرما رہے ہیں تو لازمن بات ہے کہ گناہ گار جب فرما رہے ہیں دوسرے اہل بیت یعنی اہل بیت کی اولادوں کو آگے اولادوں میں سے آگے وہ گناہ گار فرمایا جیسے سمجھو ہمارے زمانے کے جو سادات ہیں جب ان کو گناہ گار فرما رہے ہیں اور آیت تطہیر کہ اس کو منافی نہیں قرار دیتے اور جب کہ فرما چکے ہیں کہ ممکن ہے ممکن ہے پھر فرما فرماتے ہیں آیت تطہیر کا معنی بتاتے ہیں تو کہتے ہیں امکان خطا ہے وقوع خطا کا لفظ نہیں بولتے لیکن ادھر گناہگار تک بول کر فرماتے آیت کے منافی نہیں اس کا مطلب صاف نکلا کہ جن سے گناہ ہو سکتا ہے ان کا گناہ واقع ہے اور جن سے خطا واقع ہو سکتی ہے ان سے خطا واقع اور وہ خطا پر دوسری بات یہ ہے کہ انسان بمانا جواز شرعی جواز تو خیر ان کا مذہب ہے خیر آخر میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت تطہیر کے باب میں آخر میں صاف فرما رہے ہیں کہ سارے آنے چاہے خدام ہو چاہے ازواج ہو چاہے نہ ہوں وہ سب کے سب کے سب کے سب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے اس آیت تطہیر کے ساتھ اللہ تعالی کی خوف بغیر اپنے عمل کے محض اللہ کے فضل سے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ آفو مغفرت کی وہ شان پا چکے ہیں وہ ایک فضل ربی ہے ان کے لیے جس کی وجہ سے ان سے خطا ممکن نہیں بات کو سمجھنا اور اگر کسی سے گناہ واقع بھی ہو جائے تو پھر بھی آئے تھے تقریر کے مناسب بات کو سمجھنا یا بیس ازواج متحرات کو وہ شامل رکھ رہے ہیں اس میں ان نماجرین اور پھر آیت یعنی وہ امکان والا لفظ امکان خطا جو ہے وہ یہاں پر بھی بولتے ہیں وہ ان کے متعلق بھی سب کے متعلق وہ بول رہے ہیں تو اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر بی بی پاک کی طرف خطا کے واقع ہونے کی نسبت گستاخی ہے کہ انما جرید اللہ آیت کی مخالفت ہے تو یہ بتاؤ اسی انما جرید اللہ یہ میں ان لوگوں سے کلام کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو سنی ہیں یرید یہ بتاؤ کہ اس آیت میں تو سیدہ صدیقہ عائشہ پاک بھی داخل ہیں پیر صاحب بار بار فرما رہے ہیں جب وہ داخل ہیں آیت تطہیر ان کو بھی شامل ہے تو بتاؤ اگر وقوع خطا کی نسبت اس آیت تطہیر کی وجہ سے تم سیدہ کی طرف کرنا جائز نہیں سمجھتے اور گستاخی سمجھتے ہو تو سیدہ صدیقہ جمل میں بیٹوں کی صلح کے لیے تشریف لائی تھی تو تم کہتے ہو پکی خطا ہے اور بی بی پاک روتی تھی روایتیں بھی پیش کرتے ہوں بتاؤ بتاؤ سیدہ خاتون جنت میں کون سیدہ خاتون جنت اور سیدہ عائشہ اور سیدہ خدیجہ میں کون افضل ہے یہ علماء کا اختلاف ہے ٹھیک ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی ان کو افضل قرار دیتا ہے کون کو کون کو ٹھیک ہے لیکن مسئلہ افضلیت میں نہیں ہے کلام یہاں پر افضلیت میں کرنا مقصود نہیں ہے بات یہ ہے کہ آیت تطہیر میں یہ سب شامل ہیں سیدہ پھر سیدہ خاتون جنت کی طرف تو خطا کی نسبت کو گستاخی سمجھنا اور بی بی پاک کی طرف کرنا بھی کتابیں بھی بھرنا اور کرنا بھی اور بڑی دیدا دلیری سے مولا علی کے مقابلے میں ان سے خطا ہوئی خطا ہوئی اور خطا ہوئی میں پوچھتا ہوں یہ ترجیح کیوں اے تاجدار گولڈا کو ماننے والے اے اہل سنت و جماعت کے مذہب کو ماننے والوں بتاؤ ترجیح کیوں ہے ان کو اتنا معمولی کیوں سمجھا جا رہا ہے اور ان کو اتنا غیر معمولی کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ ادھر خطا کی نسبت نبیوں کی طرح تم نبیوں کی طرف تو آ گئی کتابوں میں ہے جی وہ کرنا تمہارے امام صحیح سمجھتے ہیں اور ادھر بی بی پاک کی طرف کرنا جو ہے اس کو گستاخی سمجھتے ہو تو سیدہ کی طرف کیوں کرتے ہو صدیقہ کی طرف کیوں کرتے ہو وہ تمہارے وہ تمہارے مذہب میں داخل ہے کیوں اب یہاں پر میں کلام کروں گا اگر کوئی کہے سیدہ صدیقہ ان کو حکم تھا گھر میں رہنے کا وہ باہر تشریف لے گئی یہ ان کی خطا تھی اور یہ شیوں کی طرف سے اعتراض تھی اور میں پوچھتا ہوں تم خود کہتے ہو باغ فتح کے مطالبے کے لیے بی بی پاک دربار خلافت میں چلی گئی وہاں پر غیر بندے بھی بیٹھے تھے سب کچھ تھا یہ شیوں کی کتابیں اور کہتی ہیں شیو کی کتابیں کہتی ہیں ہماری نہیں دیر میں رکھنا ہماری کتابیں نہیں ہماری کتابیں کوئی دربار خلافت کا نام نہیں لے رہی اور نہ ہی بلا معارض کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس کے اندر یہ ہو کہ بی بی پاک تشریف لے گئی خود جا کر شیعہ ہیں بی بی پاک گئی تقریر کی خطبہ پڑھا وہ خطبہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس کتابوں میں موجود پڑے ہیں بہار اور انوار بھری پڑی ہے اور خود پہنچے اور بھی کتابیں بھری پڑی ہیں وہ خطبے پڑھے فضائل اور کے اندر وہ خطبے وہ خطبے پڑھے بی بی پاک نے خطبے پڑھے اب بات کو سمجھنا ہوئے بی بی پاک نے خود نوز اب بتاؤ غیر مردوں کی محفل میں سیدہ صدیقہ گئی تو اس حال میں جی، سیدہ صدیقہ گئی اس حال میں کہ کچاوے میں ہیں کچاوے کے اوپر ڈولی کی طرح اوپر سے سارا چھتا ہوا ہے ہر طرف سے بند ہے بی بی پاک کا کپڑا کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ تو ایسا حال میں گئے اور شیعہ کو تو پڑی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہاں تک لفظ میں دکھاتا ہوں ورنہ میرا ناک کاٹ دینا یہ یہاں تک لفظ لکھے ہیں کہ آپ نے دوپٹہ جوڑا اور ایسے کیا چادر بنائی اور اسی طرح چلی جس طرح رسول اکرم چلتے تھے جس طرح رسول یعنی دیکھنے والا راوی یہ کہہ رہا ہے کہ پھر جس طرح رسول چلتے تھے اس طرح چلتی چلی گئی اور تشریف لے گئی اور جا کر انہوں نے خطبہ کیا بڑا دھوئے دار خطاب کیا پتہ نہیں کیا کیا لفظ تمہیں دھار ادھر خطاب کیا اب میں پوچھتا ہوں بتاؤ اگر غیروں کے پاس وہ گئی وہ تو جسم ان کا کوئی نہیں دیکھ سکتا ادھر تو تم جسم بھی کہتے ہو کہ پیکر جو ہے وہ دور سے نظر آ رہا ہے پھر ان کو کسی مرد نے نہ دیکھا اور کسی مرد انہوں نے کسی مرد کو نہیں دیکھا اور ادھر مرد دیکھ بھی رہے ہیں چار سال بھی بلا بتا رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہی ہے اور خطاب کر رہی ہے غیروں میں بتاؤ اہل بیت کی اور عزتی کیا ہوگی میں ان کے ایسے محبت کرتا ہوں ان زبانی دعووں کو نہیں دیکھا جاتا یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کی محبت میں عزت ہے کس کی محبت میں قدر ہے اب قدر کس نے کی ایک دنیا بھی مام باغ تھوڑا اس کے لیے بیوی پاک کو کوئی لحاظ نہیں رہا پردے کا معذ اللہ اللہ معذ اللہ یہ کیا تماشا ہے بی بی پاک کو پردے کا کوئی لحاظ نہیں رہا غیر مردوں کا کوئی لحاظ نہیں رہا پھر جب بی بی پاک وہی ہیں جو فرما چکی ہیں کہ عورت کے لیے یہ بہتر ہے کہ غیر مردوں کو نہ دیکھے وہ غیر مرد کو نہ دیکھے اب بتاؤ بی بی پاک نے غیر مردوں کو کیسے دیکھ رہی ہے اور خطاب کر رہی ہے اس کا مطلب ہے تمہارے نزدیک بی بی پاک اور اہل بیت وہ لوگ ہیں جن کے پاس عمل ہی نہیں ہے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں جب دنیا کی بات آ گئی تو سارا دن بھول گیا کیوں ہزار لانت ایسے ظلم پر ہزار لانت ایسے ظلم پر کہ اہل بیت کی ایسی بے عزتی کی جائے ہمارا مذہب ایسی بے عزتیوں سے پاک ہمارا مذہب حقیقت پر مبنی جھوٹی کہانیاں جوڑ کر جھوٹ میں ہمیشہ بے عزتی ہوتی ہے کیونکہ جھوٹا شخص جو ہوتا ہے جب وہ جھوٹ جوڑتا ہے تو وہ صرف اپنی کہانی کو قائم رکھتا ہے کہانی کو قائم رکھتا ہے حقیقت کو قائم نہیں رکھ سکتا اور ہم کیونکہ کیا حق ہیں لہذا ہمارا حق کہانی ہی نہیں جب کہانی نہیں تو اس کو قائم رکھنے اور ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کا مطلب ہی ہمارا مطلب کہانی نہیں ہمارا مطلب حق سمجھ آ گئی کہ نہیں ادھر دیکھو جو لوگ ظالم کہتے ہیں کہ بی بی گئی اور انہوں نے عمر ابو بکر دونوں نے پھر اور کون سب نے مارا اور مار کر بچہ گرا دیا معصوم فلان کر دیا گھر کو جلا دیا جھوٹی کہانیاں جو بناتے ہیں ایک ادھر دیکھو بات سمجھنا نعوذ باللہ من ظالم انہوں نے مارا مارا اگر کوئی کہے تم کہتے فرض کرو مان لیا فرض کرو مان لیا اس جھوٹ کو کہ انہوں نے مارا اگر کوئی کہے کہ یار اگر انہوں نے ظلم کیا ہے تو بی بی پاک نے کون سا کام کیا یہ گئی کیوں غیر مردوں میں اب کیا جواب کیا معلوم ہوا ظالم ایسی بات مت کیا کرو حقیقت کیا ہے جو بخاری شریف میں ہے ارسلت فاطمہ تو اب مائشہ کی حدیث بخاری میں ہے مسلم میں ہے انہوں انہوں نے نے حضرت عثمان کو پیغام بھیج دیا کہا کہ تم جاؤ توجہ یہ روایت شافی بھی مان رہا وہ کہہ رہے ہیں تم جاؤ حضور کی گھر والیاں خود نہ جائیں دوسرے کو بھیجیں مرد کو اور سیدہ خود چلی جائے ایک واقع ہاں؟ دنیا معمولی کے لیے ہمارا ایمان یہ ہے اور میں یہ پھر شیوں اور سنیوں کی روایتوں سے ثابت بھی کروں گا کہ ہمارے اہل بیت وہ ہیں ساری خدائی ان کو لالچ دو ساری خدائی تو وہ اپنی عزت اور اپنا تین کسی صورت میں خراب نہیں کریں گے اس دنیا کی طرف تھوکنا بھی گوا رہے گا ہمارا عقیدہ ہے اور اس میں عزت اہل بیت ہے جی ہیرا منڈی کو ہیرا منڈی کو عزت اہل بیت سمجھ نہیں آ سکتی قدر والے جانتے ہیں شانوں و شان بیچ قدر والے جانتے ہیں ہیرا منڈی کو کیا قدر قدر والے جانتے ہیں قدر و شان قدر والے جانتے ہیں عزت والے جانتے ہیں میرے علی جیسے جانتے ہیں اللہ سمجھ آگے کہ نہیں ہے اور اگر کوئی کہے کہ بیویوں کو حکم تھا حضور کے گھر والوں کو کرنا بھی بجوتے کنہ گھروں میں ٹکی رہو تو میں کہتا ہوں تم سے بتاؤ تو صحیح انما یرید اللہ میں بی بی پاک داخل ہے سیدہ خاتون جنت اور کرنا میں داخل نہیں آیتیں تو اکٹھی ہیں آیتیں دونوں اکٹھی ہیں سورت ایک ہے اللہ کیا کیا ظلم کرتے ہیں پکڑنے والا نہیں پکڑنے والا اس لیے نہیں کہ دنیا غیرت کو چھوڑ چکی ہے تین تین طلاقیں غیرت کو دے گئے تین طلاقیں طلاق مغلدہ غیرت کو دے دی ہے اس وجہ سے اب غیرت ان کے گھر میں نہیں آ سکتی جی یہودیت کے غلام یہودیت کے غلاموں کو غیرت کیسے آئے بھائی اور یہ مسئلے وہی سمجھ سکتا ہے جس کو غیرت ہو کیونکہ اہل بیت کا گھرانہ ہی غیرت ہے اگلی بات کرتا ہوں میں پوچھتا ہوں ان ملاؤں سے جو وقوع خطا خطا خط سیدہ کی طرف نسبت کرنا گساخی سمجھتے ہیں اور میں پوچھتا ہوں مولا علی کی طرف خطا وقوع خطا کی نسبت اہل بیت میں اہل بیت کے پاس موجود ہے صحابہ کے پاس موجود ہے خود پاک علی کے پاس موجود ہے تمہاری کتابوں اور مذہبوں میں موجود ہے تمہاری فکا بھری پڑی ہے مصنف ابی شہباد مصنف عبد الرزاق فکا کی ساری کتابیں اس جو اپنا یعنی حدیث کی کتابیں جو فکا سے متعلق ہوتی ہیں وہ ساری بڑی ہے کتاب روس وغیرہ جو اختلاف ہے اور اختلاف صرف سالے ہی اختلاف مشتحدین بیان کرتی ہیں اور اس کی ذمہ دار ہیں کیا ان میں نہیں ہے مولا علی نے یہاں خدا کی مولا علی نے یہاں خطا کی وہ اس نے فلاں مخالفت کی مولا علی کی فلاں مخالفت کی مولا علی کی فلاں مخالفت کی مولا علی کی بتاؤ میں ثابت کرتا ہوں وہ مولا علی کی مخالفت تو کئی باتوں میں ان کے سب سے بڑے مات بندے ہاں جی حضرت ابن عباس نے کی اور ان کے خود بیٹے امام حسن نے کی ہے اب کیا کرو گے مصنف ابن ابھی صحبا کے حوالے سے اور اور روایتوں سے دکھا سکتا ہوں موجود ہے کتاب العمرا کے اندر اندر کہ حضرت امام حسن نے جمل کے موقع پر کہا تھا عرض کیا ابو جی آپ رونے لگ گئے انہوں نے کیا لڑکیوں کی طرح روتا ہے جن کو اصل کہنا سر کہ ڈس کرنا ڈس کر آپ ڈس دے پہ ہاں جی خن آپ نے فرمایا کیا ڈسکنا پہ جی میں چھوڑ ہی ڈسک کیا گال ہے ابو میں تر گلا سرف اتنے صاحبہ میں آپ نے میری آپ نے میری بات نہ مانی میری بات نہ مانی یہ اس کا نتیجہ ہے جو پریشان ہو رہے ہیں تین باتیں میں نے تمہیں بیٹا بھی باپ کی طرف رشوت ادا کی کر رہا ہے ہوئے ہوئے ہوئے صحابہ اگر وہ معصوم ان کو جانتے بات کو سمجھنا تو مخالف بکوئے خطا بکوئے خطا کے واقعات چھوڑو قاضی شرح کے سامنے قاضی شرح مولا علی کے دور کے کی گرا قاضی شرح کے سامنے آپ کے دعوے گئے انہوں نے نہیں مانا نہیں اگر وہ نہیں سمجھتے وہ خطا وہ فیصلہ وہ جھگڑا جو یہودی کے ساتھ مولا علی کا ہو گیا تھا تلوار کا اور مولا علی نے خود گواہی دی اپنے دور خلافت میں اور ایک اپنا بیٹا انہوں نے کہا شرح نے فرمایا بیٹا بیٹے کی گواہی باپ کے حق کے اندر قبول نہیں ہوتی مولا علی خاموش ہو گئے جب یہودی نے یہ دیکھا اتنا انسان خلیفہ ہے اور ادھر قاضی ہے اور قاضی کہہ رہا ہے خلیفے کی بات نہیں ماننی ہم نے یہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ کلمہ پڑھا اس نے کہا یہ سب کچھ تمہارا ہے آپ نے فرمایا اچھا یہ سب کچھ تمہارا ہے گھوڑا بھی لے لو گھوڑا بھی لے لو تلوار بھی لے لو اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں سے جہاد کرو خیر میرے بھائی مولا علی کی طرف کیا وہ انما یرید اللہ کی آیت میں داخل نہیں ہے تم سمجھتے ہو سیدہ اور حسنین کریمین فضیلت والے ہیں ہم سمجھتے ہیں مولا علی کا افضل ہے کیونکہ میرے آقا نے صاف فرما دیا وہ ابو ہوما خیر فضائل امام احمد کی اور دیگر خود کے اندر موجود ہے حضور نے فرمایا حسن حسین میرے بڑی شان والے ہیں لیکن ان کا باپ ان سے افضل ہے قرآن شخصیت نہیں ہے قرآن فرماتا ہے حضور نے ان کو اپنی جان جانا ہے تعالو ندعو ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم اپنیاں جانا سی لے ہونے تسی بھی لے ہو یہ پکی بات ہے کہ حضرت مولا علی ساتھ تھے تو مولا علی حضور نے اپنی جان اور مولا علی کے جان کو ساتھ رکھا تھوڑی بات ہے اپنی طرف نسبت دیا نا خیر میرے بھائیوں اگلی بات یہ ہے بارہ لوگ کا زمین اگر وہ کہیں کہ ہماری ماں ہے یہ میں نے اگلے دن ایک کلپ سنا اس کے اندر وہ بار بار دوہراتے تھے سید بیٹھے ہوئے تھے تو بار بار دوہراتے تھے ہماری ماں ہماری روتے بھی تھے ماں ہماری میں ان سے کہتا ہوں بتاؤ تو صحیح ایک ہے نصب کی ماں ہاں۔ ایک ہوتا ہے نسلی رشتہ ایک ہوتا ہے دینی رشتہ بتاؤ ترجیح کس کو ہے اگر یہاں پر دو باتیں کروں گا بتاؤ ترجیح کس کو ہے دینی نسبت کو ہوتی ہے کہ دنیاوی کو ہوتی ہے تو تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ہماری ماں یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی وہ شریعت میں اتنا مقام رکھتی ہیں تو اس وجہ سے اگرچہ تمہاری بات غلط ہے یعنی یہ کہنا کہ خطا کی نسبتوں کی طرف کرنا ہی غلط ہے یہ تمہارا تمہاری بات بالکل غلط ہے تمہارا دعوی غلط ہے لیکن اگر کہنا بھی ہے تو اس دوسری بات یہ ہے کہ بتاؤ وہ تمہاری ماں ہے اور جن جن کو خدا قرآن میں تمہاری مائیں کہہ رہا ہے وہ ماں نہیں اس کی شرم نہیں آتی تمہیں سبحان اللہ جو ہوں تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے امہات المؤمنین جو سب کی مائیں ہیں قرآن فرماتا ہے ان کی عزت تمہارے دل میں نہیں ہے ان کی طرف خطا کی نسبت جمل والی کرتے ہوئے شرم نہیں شرماتے شرماتے ادھر ہو معلوم ہوا تمہارے اندر وہ داخل ہو گیا ہے مانو چاہے نہ مانو اور اسی وجہ سے درباریں تباہ ہو گئی ہیں پہلے سننی تھے اب رابطے بنا ایک نہیں پتہ نہیں ہزاروں دربار ہزاروں وہ تمہاری جہالت اور حماقت ہے کیونکہ تم نے نصب کو دین پر مقدم رکھا ہوا ہے نہیں اگر نصب نبوی ہے تو اس کی عزت بھی دین کی وجہ سے ہے اگر نصب نبوی کی ذاتی حیثیت ہوتی تو ابو لہب کے اندر کیوں نہیں اور جو کافر سید ہو جاتا ہے تمہارے حضرت نے کون کون سے کافروں کو سر سید سماج کیا نہیں فتوے لگائے تو کدھر گئی ذاتی نسبت معلوم ہوا ذاتی نسبت کی بھی عزت ہوتی ہے اسلام کے اندر مسلمانوں کے پاس تو ہی نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے ذاتی حیثیت سے فقط نہیں ہوتی اور اگر دینی ہے تو پھر ازوا جو ہوں ہاں تو ہم قرآن فرما رہا ہے خبردار تم کیوں کہتے ہو بی بی پاک سے خطا ہوئی علی حق پر تھے علی حق پر تھے علی حق پر تھے کیوں کہتے ہو شرم کرو اور میں کہتا ہوں کہ میرے حضرت صاحب کی کرامت ہے آپ نے دو باتیں مجھے کہی تھی آج سے پندرہ بیس سال پرانی بات ہے ایسے شوشے ابھی نہیں چھوٹے آپ نے فرمایا فرمایا یہ بریلوی جو ہے نا یہ آدیشیا بن گیا اور آج کے حالات صاف ظاہر کر رہے ہیں دوسری بات آپ مریدین کے بچے پیدا ہوتے ہیں ہوتے تھے نا تو آپ فرماتے تھے کہ حسن معاویہ نام پوچھنے آتے تھے فرماتے ہیں حسن معاویہ یا معاویہ حسن یہ نام بہت بچوں کے آپ نے نام رکھوائے اور بریلویوں میں بریلویوں میں دیکھنے میں آیا کہ ایک مولوی ظہور ہے فیضی فیضی اس نے لکھا ہے مسجدوں کا نام معاویہ فلاں کا نام معاویہ اور حنیف نے کہا حنیف نے تو توبہ کر لیا قریشی جس کو کہتے ہیں اب تو توبہ کر لیا اس نے نہیں قریشی پنڈی والے نے میں نے خود سنا ہے توبہ اس کو نے کہا حضرت معاویہ کے خلاف جو بات کیا کرونے میں میں مر نہ جاؤں لگتا ہے مرتا ہوں میں جاؤں میں میں سب سب سے نے کہا افسوس ہے یار تو معلوم ہو کہ تمہیں قرآن نے حدیث نے مذہب اہل سنت کی کتابوں نے بیانات نے نہیں ڈرایا تو نہ کرونے نے ڈرا دیا انہوں نے نے تجھے حق پہ نہیں رکھا کرونے نے واپس موڑ دیا عالم ایسے ہوتے ہیں سمجھ نہیں آئی ارے عالم وہی ہوتے ہیں کرونے اور ہزار مصیبتیں آئے تو مصیبتوں کی وجہ سے نا اپنے حق کو سمجھنے کی وجہ سے حق کر رہے ہیں سمجھ نہیں آئی بات اللہ اب اس کے بعد اب میں ایک اور طریقے سے وہ خطا جو ہے نا اس کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مخالفین وقوع متحرات شہ مطاہرات میں اس کا قول کرتے ہیں صدیق اکبر کی طرف صحابہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں گھبراتے تو میں جو تاجدار گولڈا نے بات کی اور اہل سنت نے جو مذہب بنایا ہے کہ بی بی پاک سے یہ خطا ہوئی خدا خطا اور اب اب میں پہلے ہاں میں یہ ثابت کروں گا کہ سیدہ پاک سے واقعات یہ خطا ہوئی ہے اور اس کو شیعہ بھی تسلیم کرتا ہے اگرچہ لفظوں میں نہیں بات کو سمجھنا لفظوں میں نہیں اس کے کلام کا لازمی قطعی یقینی یہ مفہوم ہے جی، جی، جی، وہ یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ اللہ اکبر کبیرہ سلام اللہ علیہ وبی ابیہ وعلى زوجها وعلى أبنائها وعلى أولادها وعلى أمهاتها سبحان والا دیکھو میرے بھائی ہمارا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ ہے اہل بیش ہاں میں ایک بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں اس طرف آتا ہوں وہ بات بڑی زبردست ہے آج ہاں جی، ذہن میں آئی ہے یہ کہنا کہ اہل بیت کرام جو ہے یرید اللہ کی وجہ سے اہل بیت کرام سے مراد یعنی ازواج متحرات بھی خدام حضرات بھی اور جو سیدہ ہیں اور آپ کے اولاد شریف اور مولا علی وغیرہ یہ حضرات جو ہیں یہ پاک لوگ ان کا سے بات سنت کا گناہوں سے محفوظ ہونا اللہ کے فضل سے محض اللہ کے فضل سے گناہوں سے محفوظ ہو جانا اور جو بھی ان سے ہو جائے تاجدار کے کے بیان مطابق وہ آنکھوں تبہیر میں آ جاتا ہے یہ خصوصیت اہل بیت کی نہیں ہے اگر کوئی میں نے ایک موضوع لگایا تھا میں نے کہا چاہے تعظیم ہو چاہے تنقید ہو اگر کوئی ادھر ثابت کرے گا تو ادھر ہو جائے گی ادھر ثابت کرے گا تو ادھر ہے دونوں طرف یہ ثابت کرنا ماننا پڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایسا بنایا ہے کہ تعظیم کرو تو دونوں کی کرنی پڑتی ہے محبت رکھو تو دونوں کی رکھنی اگر توہین کرنی ہے تو دونوں کا مرتکب ہونا پڑے گا ایک کے ساتھ بندہ ایک کے ساتھ تعظیم و تنقید کا تعلق جوڑ کر دوسرے سے بچ جائے یہ میں موضوع میں اللہ کا تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ شاء اللہ اللہ کے فضل سے یہ بات کر اب سمجھیے گا جس طرح سے تاجدار گھوڑا لکھ رہے ہیں فرمایا سے یہ پانچ تن جو ہیں پانچ تن پاک جو ہیں ان سید عالم کی شریف علیحدہ کرو تو چار تن پاک یہ چار تن جو پاک ہیں ان کی تاجدار گولڑا فرماتے ہیں ان کی تہارت اور پاکی اور افو و منفرت جو ہے آخرت میں جو ظاہر ہوگی تاجدار گولڑا یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پنچتن حضرات ہیں نا یعنی حضور کے علاوہ چار جو ہیں یہ انما یورید اللہ ہو جو آیت ہے ان کی تطہیر اور جو شان خصوصی ہے وہ اس سے نہیں وہ حدیث سے ثابت اللہ بیتی وفاس وفاص فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ تعالی کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے شان کی برکت سے خصوصی ایک شان دی گئی تو میرے بھائی ہو اس سے یہ نہ سمجھنا کہ آف و تطہیر اور آف و مغفرت جو ہے وہ خاص ہے اہل بیت کے ساتھ اور صحابہ کرام کے لیے یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے یہ نہ کیوں کہ جس طرح حدیث مبارک ادھر ہے اس سے صحیح ترین حدیث ادھر ہے وہ ہے اہل بدر کے بارے میں سیاست سیاستہ کی حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شان اللہ نے اعلان کر دیا ادھر رسول ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرماتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں تہر تو ادھر ادھر بغیر سوال اللہ تعالی نے اعلان اتار دیا محبوب ان کو فرما دو اہل بدر کو فارو بڑے عجیب لگ جو تم چاہتے ہو کرو لیکن چاہتے ہو جو بھی چاہتے یعنی لفظوں کے لحاظ لفظوں کے عموم کو دیکھا جائے جو تم چاہتے ہو کرو کرو ہم نے بخش دیا اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا انہوں نے وہی چاہنا ہے جو میں نے یعنی کیا مطلب ان کی وہی پسند ہوگی جو ہماری پسند ہوگی میرے بھائی ان کے لیے بھی اعلان اترا تو وہی افو مغفرت ادھر بھی ہے لہذا عجیب بات ہے حضرت عثمان غنی انہی میں ہے کون کون سے صحابہ جلیل القدر میں راشدین چاروں ادھر ہیں ایسے ہے ان کی طرف تو خطا کی پتہ نہیں کیا کیا نسبتیں ہو رہی ہیں حیا کرنی شرم آنی رفظ سے اتنا متاثر ہوا پر کیا کریں جب یہودیت گھر گھر میں داخل ہو گئی تو رفظ کا داخل ہونا یا کسی اور کا داخل ہونا کیا پہنچ گئی اب حضرت جی سیدہ کی جو وہ خطا ہے مطالبے والے تاجدار مروڑا کے کلام سے تو اس کی وجہ ثابت کر ہے اور کئی وجوہ سے انہوں نے یہ جو انہوں نے کئی وجوہ سے ثابت کیا کہ حق بازار میں سی انہوں نے کئی وجوہ سے ثابت کیا پاک سے خطا ہے کئی وجوہ سے ثابت کیا ایک وجہ سے اب اب ایک وجہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک باغ جو تھا نا یہ دنیا کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے چھوٹا سا مال ہے معمولی سا کوئی اتنا بڑا بڑی جائیداد نہیں آپ خود ہی سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کا گزارا کرتا تھا جو بچتا تھا آپ علیہ السلام اس سے غریبوں میں بنو ہاشم میں اولاد غریب و مسکینوں میں تقسیم کر سکتے تھے بچتا تھا اب بات کو سمجھ رہا میرے بھائی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی تربیت انتہائی زہد پر فرمائی یعنی دنیا ان کے دل کے اندر بالکل بے قدر اس طرح تربیت اب تربیت فرمانے کی اس طرح دنیا سے متنفر کرنے دنیا کو ان کے دل میں بے قدر بنانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کچھ جو کچھ کچھ آپ نے کیا اس سے بات سوچا یہ تو بخاری میں ہے مسلم میں ہے کہ بی بی چکی چلاتی چلاتی جی ہاتھ شریف کے اندر اندر دیہاتی عورتوں کی جس طرح گاٹھے بن جاتی ہے گاٹھے دیگر مشقت کے کام کر کپڑے دیہاتی عورتوں کی طرح سیدھے میلے یہ حال بات کو سمجھ لو بخاری مسلم میں آتا ہے پاک نے خادم مانگا حضور حضور نے فرمایا تمہیں اس سے بہتر نہ بتا دوں تینتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑا کرو تینتیس مرتبہ اللہ وقت پر تینتیس مرتبہ الحمد للہ شاہد بنانے کے طریقے بخاری شریف مسلم میں بھی ہے ترمزی میں بھی ہے مسلم کا نمبر ہے ستائیس ستائیس ترمزی کا نمبر ہے تریسٹھ اٹھارہ اور بخاری شریف میں متعدد مقام پر آئی ہے جہاں سے پیش کر رہا ہوں وہ ہے نمبر اکتالیس اکتیس اکتیس مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سیدہ نے شکایت ان فاطمت علیہ السلام اس تقت ما تلقا من ال من الرحا مما تطحا چکی جلانے سے جب مشقت پہنچتی ہے اس کی شکایت کی ابو جان کو جان وہ شکایت کی لوگوں کے سامنے یعنی گھر والوں کے سامنے تو بلا کہا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے جب سب کے آپ کو پتہ چلا سیدہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے یعنی جنگ کے قیدی جو غلام بنائے جا سکتے تھے فاتب ہوتا سب خادم تشریف لائی خادم مانگنے کے لیے فلم تھوا ہو اتفاق سے حضور کر دینا سزا کر دیا انہوں نے باعث تقریبا یہ مسئلہ ہے فجان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا فضا کر ازال کا عائشہ لہو اما باغ نے ذکر کیا کہ حضور ایسے یاد کیا شہزادی بہتر میں تشریف لائی تھی فضانا حضور ہمارے گھر میں آ گئے فقد دخل اللہ مبا جعانا ہم اپنے بسترے میں بستروں میں داخل ہو چکے تھے فضا حبنا لنقوب ہم کھڑا ہونا چاہا کھڑے ہونے لگے جیسے فکالا الا مکالا اپنی جگہ اٹھو نا ہتھا وجد تو بردا قدم آپ نے آپ قدم مبارک جو ہے وہ مولا علی کسی نے برا دیا فرماتے ہیں مجھے ان کے آپ کے قدم مبارک کے جو ٹھنڈک ہے فکالا فرمایا تو اللہ عدم اللہ خیر نما سال جو تم دونوں نے مجھ سے مانگا خادم نوکر اس سے بہتر نہ تمہیں بتا دوں اور یہاں خیال رکھیے ہے رسول اللہ کا اپنا حصہ اللہ فلی اللہ ہے جی۔ ہو مال غنیمت کا پانچواں حصہ اس میں کھا کے بی ہے پاک مانگنے جاتی ہیں جی۔ حضور نہیں دیتے حضور فرماتے ہیں اس سے بہتر نہ بتاؤ اے صدیق اکبر پر بولنے والے رسول اللہ پر بھی بول ان کو تو اپنے اپنی بچی کا خیال رکھیے حق مارتے ہیں بچی کا حق مارتے ہیں شرم آنی چاہیے رسول پر اعتراض نہیں کرتے تو آپ کے خلافہ پر بھی اعتراض کرنے سے پہلے ہزار بار سوچو چونتیس بار اللہ اکبر تینتیس بار الحمد للہ تینتیس بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو بتاؤ حضور نے دنیا سے دور رہنے اور بچنے کا ان کو سبق دیا ہے ہاں، ہاں۔ یا رغبت دی بول بول بول شوق ذوق رغبت رکھنے کا سبق دیا ہے یا دور اور نفرت کرنے کا ایسے ہے نا اور یہ یہ روایت خالی در بھی نہیں ہے شیوں کے پاس کتابیں اسی روایت کے ساتھ یہ متفق بین سننا و شیعہ بات کو نہیں سمجھے اب آپ علیہ السلاط و تسلیم یہ ایک طریقہ ہے آپ کا ان کو ظاہر بنانے کا دنیا بے رقبت نہیں بات نہیں سمجھے اس کے بعد ایک اور روایت سناتا ہوں وہ بھی سیا سنی دونوں کو اتفاقی ہے پہلے اس کے متعلق سیوں کے حوالے اور بات سنالے سن بہار الانوار دس جلد نیا چھاپا تاریخ و فاطم حسن والحسین میں جن کے حوالوں سے کتاب لکھا ہوا ہے اب اگلی کتابوں کے حوالے جس کے منہ دے رہا ہے وہ سنیے وہ ان کی حدیث کی ہے اخبار عیون و اخباری الکافی یہ تو خیر بخاری کی طرح البخاری الکافی مکار ویون اخبار رضا مناقب عال ابی طالب الم ان کے شیخ صدوق کی جس کو بہت سچ اور ہماری کون سی ہے نسائی شریف صحیح ہماری بھی صحیح ان کے پاس بھی صحیح اب میں اپنی طرف اپنی حدیث اپنے کتاب سے بھی سناتا ہوں یہ پہلے نصاب نسائی شریف کتاب ہوتی حدیث نمبر اکاون چالیس باز یعنی باز ابن ہے ابن باز بھی آپ کا وقت تھا اس نے اس حدیث کو ضعیف کہنے کی کوشش کی ہے اس کو تعبیر سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اس نے کہا چلو اگر نہیں آتی تو ایسے ہی کرو سمجھ رہے کہ نہیں یہ پہاڑ کو سر مارنے والی بات ہے اس کا باپ بھی اس کو دیکھ آئی ہے اور دونوں صحیح ہیں اور یہ عرب سے جو چھپ کر آیا ہے کتب قطب رائد بن صبری بن ابی علفا کی جو اعتنا اور اہتمام ہے جی مکتبۃ الرشد سے چھپی ہوئی باہر کی ہے اس میں صاف یہ حکم لگے ہوئے البانی وغیرہ کی اتباع میں صحیح صحیح لکھا ہوا ہے دونوں کے ساتھ صحیح صحیح روایت کیا ہے سبحان اللہ ایک بی بی پاک ہے جن کا نام ہے فاطمہ بنت ہبیرا بڑی بڑی انگوٹھیاں ڈال کر ہاتھوں میں سونے کی حضور کی بارگاہ میں تشریف لائیں گے حضور نے اس کے ہاتھ پر مارنا شروع کر یعنی جس طرح کپڑے پہنے ہوئے تھے نا اس طرح ہاتھ پر مارنا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا میں ذرا وضاحت کرنا غلطی کر گیا ہوں مارنا ہاتھ کے ساتھ نہیں ہے آپ نے مارنا شروع کر دیا کیونکہ آپ نے غیر عورت کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا تو لازمن بات ہے ڈنڈے وغیرہ کے ساتھ جی، جی۔ کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں تھی اس کے ساتھ مارنا شروع جی، وہ بی بی پاک سیدہ کے پاس آ تشکو الہ صنع بیا رسول اللہ جو حضور نے کیا وہ شکایت کرنے لگے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ سیدہ خاتون ہو کے گلے شریف کے اندر زنجیری تھی سونے انہوں نے ایسے اتاری ہاتھ سے اور میں علی نے دیا دیا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس تو ہے خبر نہیں آپ علیہ السلام نے کیوں ایسا عمل کیا اتنے میں سرکار تشریف لائے سیدہ کے گھر کے ہاتھ شریف میں وہ زنجیری تھی سونے کی آپ نے فرمایا فاطمہ کیا یہ تمہیں اچھا لگے گا لوگ کہیں رسول اللہ کی بیٹی کے ہاتھ میں جہنم کی زنجیری ہے آپ کی آپ کی زنجیری آپ کی زنجیری اس کے ہاتھ میں ہے یہ تمہیں اچھا لگے گا اتنی بات کر کے چلے گا بیٹھے یعنی ناراضگی کر کے چلے بی بی پاک نے وہ جو زنجیری تھی وہ سمجھ گئی کہ ابا جی ابا حضور ناراض ہو گئے انہوں نے زنجیری کسی کو دی بازار میں بیچ دی اور بیچ دینے کے بعد اس کا غلام خریدا اور غلام اللہ کے راستے میں آپ علیہ السلام تسلیم اس کی خبر ہوئی آپ علیہ سلاد و تسلیم نے فرمایا الحمد للہ انجا فاطمہ تھا النار اللہ کی حمد جس نے فاطمہ کو آگ سے بچا لیا بتاؤ اپنی بیٹی محبت مبارک کے پاس ایک زنجیری گوارا سونے کی نہیں کی کیا سبق دیا بات تو سمجھ حالانکہ ہدیہ کس نے کیا تھا شوہر نے شوہر نے شوہر نے ہدیہ کیا ان کی ملکیت ہے جو ملکیت ہے وہ رسول نے گوارا نہیں کی تھی نہیں کی جو ملکیت نہیں بی بی پاک اس کا مطالبہ کیسے کرے آگے چل کر بات کو سمجھ لو اب شیعہ کو کچھ حوالے وہی ہیں ان میں اس کے اندر جو لفظ ہیں وہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے جی کون کون سے الفاظ بات تو سنا ہوں سنیے گا سنیے گا بھائی پہلی روایت یہ حوالہ میں چھوڑ دیا یعنی ادھر نام بھی بتا دیا الشرائع ان کی کتاب ہے کیا کتاب ہے سند کے ساتھ مولا علی سے مولا علی نے فرمایا ایک شخص بنو صاحب کو تمہیں میں بتاؤں نا اپنا اور اپنا اور نام لیا ان کا وہ میرے پاس تھی اور فرمایا محبوب ترین شخصیات میں سے مشق کے ساتھ پانی پڑتی تھی اس کے نشان پڑ گئے چکی چلاتی تھی ہاتھوں پر اس کے نشان سے پڑ گئے گھر میں جھاڑو پھیرتی تھی کپڑے میلے ہو گئے ہانڈی کے نیچے آگ جلاتی تھی یہ وہی کام ہے جو ہماری دیسی اور ذرا شدید اس کو پہنچا یہ شیعہ کتاب بہار اور انوار وہی جلد جلد باپ چوتھا صفحہ نمبر سینتالیس اب اب اب اب دیکھنا ذرا اہل بیت کی عزت ہوتی کیسے ہے کے پاس میں نے ان کو کہا کاش کے اپنے باپ کے پاس چلی جائے خادم مانگ لے اب وہی جو ہے تمہارے پاس بھی ہے وہ بتا رہی ہے کہ گھر میں تشریف لے گئی اما عائشہ حضور گھر میں نہیں تھے تو اما عائشہ سے کہا حضور گھر میں آئے اما عائشہ نے بتایا حضور پھر ان کے گھر میں تشریف لے گئے وہ یہ کہہ رہے ہیں ایسے نا جی، ادھر کیا ہے عزت ہو رہی ہے جی۔ معصوم ماننے والوں کی طرف سے عزت ہو رہی ہے مولا علی نے فرمایا میں نے اسے کہا کہ ابا جی اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ باپ کے پاس آئی فوجا دت فن باپ کے پاس آئی تو نو عمر چھوکرے بیٹھے ہوئے تھے حضور کے پاس حیا کر کے واپس چلی گئی میں کیسے کہوں اس کا مطلب میں باہر واقعہ ہوا کیونکہ حضور کے گھر میں نو عمر چھوکرے وہ کون ہو سکتے ہیں حسن حسین تو پردہ کرتے تھے حضور کے گھر والیوں سے اب اقاد میرے ساتھ کی بات ہے سنت صحیح ہے شیئر و علامی نو بلا کے اندر امام ابھی لکھتے ہیں کہ دیکھنا جائز روایت میں ہے حالانکہ دیکھنا جائز تھا تو وہ فرماتے ہیں یقیناً جائز تھا لیکن اس کے باوجود حسن حسین جیسے حضور کے ازواج متعارات کے سامنے نہیں آتے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اور ادھر سیدہ خاتون باہر چلی گئی حضور کی بارگاہ میں معذ اللہ وہاں پر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں خود یہ لکھا ہے یہ خود یہ لکھا چلی گئی ادھر دیکھو پھر ان کو دیکھا دیکھنے کے بعد پہچان لیا کہ نوجوان بیٹھے ہیں اور غیر بیٹھے ہیں توجہ ہے پھر حیا کر کے واپس چلی جائیں بتاؤ کسی کو عزت کہتے ہیں کسی کو عزت احترام والے بیت کہتے ہیں چلی گئی خیروں کو دیکھا جبکہ یہ وہی بی ہیں جو اپنے اپنے شوہر کو کہہ چکی ہیں کہ عورت کے لیے یہ بہتر ہے نہ غیر مرد کو وہ دیکھے نہ مرد غیر مرد ان کو دیکھے اب یہ کیوں دیکھ لیا یہ کیوں دیکھ لیا بھائی اہل بیت کی عزت ہو رہی ہے اس کو عزت معصوم بنایا خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کس وجہ سے آئی ہیں اگلے دن حضور ہمارے پاس تشریف لائے ہم اپنے لحاف میں تھے فرما السلام علیکم ہم خاموش رہے شرما گئے پھر فرما السلام علیکم پھر ہم خاموش رہے پھر کہا فرما السلام علیکم پھر ہم خاموش رہے ڈر گئے کہ کہیں واپس میں چلے جائیں تو پھر ہم نے کہا وعلیکم السلام حضور کیسے تشریف لائے لو دو مرتبہ جواب ہی نہیں ہو چلو ہم نے سوچا وہ چلے جائیں گے واپس بیٹی بیٹے کس لیے آئے تھے میں گھبرا گیا وہ گھبرا کے نہ بولی مولا علی فرماتے ہیں میں نے اور کہا اور کہا کہ ضرور میں بتاتا ہوں اس نے ایسے ایسے کام کیے ہیں اس وجہ سے بہت مشقت اس کو اٹھانا پڑی ہے میں نے اسے کہا تھا کہ اگر تم اپنے باپ کے پاس آؤ سوال کرو تو حضور نے پھر فرمایا کہ خادم کی تمہیں میں وہی اب اگلی بات وہی ہے جو بخاری شریف اور مسلم کے حوالے سے سنا چکا یہ بھی صاحب بتا رہی ہے کہ حضور نے خادم بیٹی کو نہیں دیا مانگنے پر بھی نہیں دیا یہی الفاظ ادھر چلتے ہیں سیدہ نے باغ فلک مانگا مانگنے پر بھی صدیق اکبر نے نہیں دیا اتنا بڑا زور اور یہ یہاں پر یہی کچھ چل رہا ہے یہ باپ ہے بات نہیں سمجھ روایت نمبر ایک اگلی روایت کافی اور مکار الاخلاق کے حوالے سے سفر نمبر اٹتالیس پر حضور کی عادت شریف تھی جب تشریف لاتے تو سیدھا سیدہ کے گھر میں تشریف لاتے مولا علی کو غنیمت سے کچھ چیز ملی سیدہ کو دے دی مال دی دیا سیدہ نے دو کنگن بنائے چاندی کے دروازے پہ پردہ لٹکا دیا یہ روایت یہ اللہ کا فلما قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل مسجد جب تشریف لائے آپ تو مسجد میں گئے سیدہ خاتون کے گھر میں تشریف لے گئے جیسے آپ معمول کے مطابق کیا کرتے تھے تو بی ہو کر ابو, ابو جان کے لیے کھڑی ہو گئی حضور نے دیکھا ہاتھ کے اندر چاندی کے کنگل ہیں دروازے پہ آپ علیہ السلام بیٹھ گئے ہے تو جنگ ہو سخت نظروں سے دیکھنے ایسے سے کی باندھ کر جس طرح کوئی ناراضگی سے دیکھتا ہے تو جنگ بروئی تھا بکت ہاتھ میں رو پڑی وہ ہاتھ ہے نا بقت بے قبل ما سنا حاضہ بے قبل اس سے پہلے تو آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا دعت ابن دونوں بیٹوں کو بلایا بلایا پاپ ہو فنا دا اس سے باب ہے کنگن اتار پھر ایک کو دیا پردہ دوسرے کو دیا پھر کہا جاؤ جاؤ باپ کی طرف چلے جاؤ ان کو سلام ادب کرو اور کہو کہ ہم نے آپ کے بعد یہ کیا دونوں تشریف لگے شہزادے یہ ساری خبر بتائی آپ نے ان کو چوما ایک کو اپنے ران پہ بٹھایا حکم فرمایا دونوں کنگن ان کو توڑ دو توڑ دیے گئے ٹکڑے ٹکڑے ہو سفا سے بلایا یہ مہاجرین کی ایک قوم تھی ان کے گھر نہیں تھے مال نہیں تھے ان کے درمیان حضور نے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تقسیم فرما پا پھر ایک ننگے شخص کو بلایا جس کے پاس کپڑا نہیں ہوتا یعنی کیا مطلب کا تو اس اس کو کہا کو کپڑا پہنا دیا وہ پھر عورتوں سے آپ نے حکم فرمایا نماز کے اندر حکم سجدے کے اندر سر پہلے نہ اٹھایا کرو انل کاظم اب اس پہ غور کرنا آپ علیہ السلام ان کی روایت کے مطابق سخت اور تیز نظروں مبارک سے بی بی پاک کو دیکھتے ہیں اتنا جلال سے کہ وہ رونے لگ جاتی ہے یہ ذہن میں رکھنا ناراضگی کی یہ روایت انل کاظم موسا کاظم رضی اللہ تعالیٰ یہ اگلی روایت بیٹی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں ہار ہے انہا آپ علیہ السلام السلام نے بیٹی سے رخ پھیر آب انہا رخ پھیر لیا پکا آتا سمجھ آ گئی ایک روایت آؤ وہ ہماری کتابوں کے حوالے ہمارے امام ابن شاہین مناقب فاطمہ میں احمد احمد انصار امام احمد مسلم اپنے مسلط اب ہریرا اور صوبان صاحب ابتدائی قصہ وہی ہے جس طرح کہ پہلی روایت کا تشریف لان آپ کی آدھا شریف آنا سفر دے آتے تشریف لائے وقد عرف الغضب فی اب یہ ہماری روایت بھی کہہ رہی ہے کہ غضب غصہ حضور کے غضب حضور کے چہرے میں پہچانا گیا صاف پتا چل گیا کہ آپ ناراض ہو گئے اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا آپ ہی بھی پاک نے وہ وغیرہ سب اتار دیے اور آپ نے فرمایا انہوں نے صدقہ کر دیے تو آپ نے فرمایا کر آپ کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا اس نے کیا ایسے اس پر ابا قربان ہو تین مرتبہ آپ نے فرمایا اس پر باپ قربان ہو آل محمد اور دنیا کا کیا کام محمد انچاس سفا بہار اور انوار شیعہ مذہب کی بڑی بڑی کتاب ہے ہمارے کتابوں کے حوالے سے بھائی نہ ہم کھولے کھولے لاکھ وہ آخرت کے لیے بنائے گئے کھولے کا دنیا لہم کھولے کت دنیا لہم دنیا ان کے لیے بنائی گئی احمد کی روایت کے اندر یہ ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور میں پسند نہیں کرتا کہ دنیا کے اندر اپنی طیبات اور لذیذ چیزیں استعمال کر لیں ان کا حساب رکھنا اللہ ابو صالح مؤذن کے حوالے سے لکھا ہے پیاروں کے ہاں فرمایا توجہ ذرا سبحان اللہ یہ سترہ سفر کی روایت ہے سترہ عیون اخبار رضا توجہ ذرا سبحان اللہ ہمالی کے حوالے سے اللہ اکبر بہتر یہ پہلی جو عمالی صدوق کی روایت ہے نا اس کے اندر یہ لفظ ہے اللہ باقی کسا آپ سن چکے ہیں دور فلفا کا بجے یعنی آپ کا غضبناک ہونا ان کے پاس کتنی کتابوں میں لکھا ہوا جی۔ لیکن یہ اور غضب بھی کس بات پر ہے کہ سونے کے زیور چاند پہنے ہوئے ہیں اور وہ بھی اپنی ملکیت کے زوج نے شوہر نے دیے اب بات کو سمجھنا جب باغ فدر کا مطالبہ ہے کیا سیدہ خاتون جنت جنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتنی بار یہ تعلیم یہ تعلیم حاصل کر چکی کر چکی تھی تو پھر باغ کا جو متجب کے باغ کی آمدن بھی انہی کے انہی کی اولاد اور انہی کے خاندان پر اور ازواج متحرات سب پر خرچ ہو رہی تھی تو باغ فدق کا مطالبہ پھر شیعہ مذہب کے مطابق کوئی پردے کا لحاظ بھی نہیں باہر چلی گئی اور دھکے لگے اور کیا کیا ہوا معذ اللہ بچہ بھی گر گیا ان ظالموں کے جھوٹ کے مطابق ایمان سے کہو کہنا پڑے گا کہ سیدہ کا یہ اتنا کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیمی تعلیمی تعدیبی عمل شریف دیکھنے کے بعد ارے بھائی ادبی ربی فاسن تعدیبی ہے تو کیوں گراں گزرے جی لفظ تعلیم و تعدیب ہوتی ہے اللہ اپنے نبیوں کی تعلیم و تعدیب کرتا ہے اور رسول اپنی اولاد کی اپنے رشتہ داروں کی اپنی امت کی تعلیم و تعلیم کرتے ہیں تو آپ نے یہ تعلیم و تعلیم اتنی مرتبہ فرمائی لیکن اب ہوا کیا سنو یہ نشان ہو گیا خطا تھی یہی خطا ہوگی کہ جب باپ جب باپ سونے کے زیور ملکیت جو تھے وہ بی بی پاک کے گھر میں پسند نہیں کر رہے اور غلط ناک ہو رہے غلط ناک ہو رہا تو بتاؤ جو ملکیت تھی اس پر تو غضبناک ہو رہا ہے جو ملکیت ہونے میں ابھی اختلاف ہے اور بہت سارا کلام اور جھگڑا ہے اس کو جب طلب کرتی ہیں تو وہ رسول اللہ کی مرضی کے مطابق کیسے اب کیا کہنا پڑے گا یہاں یہ کہنا پڑے گا کہ بی بی پاک سے نشان ہو گیا جی۔ ایسی بات اس وقت توجہ نہیں آئی وہ مطالبہ تو کر بیٹھے پیغام بھیج کر جس طرح دوسروں لیکن اور یہ بھی ساتھ بتا تھا چلو جو حدیث صدیق اکبر کے پاس تھی کہ ہم وارث نہیں بناتے نبی وارث نہیں بناتے وارث نبی نہیں بناتے یہ حدیث جو تھی معلوم سب کو تھی لیکن کیونکہ صدمہ تھا تازہ حضور کا اس کی وجہ سے نشان ہو گیا بھول ہو یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کے قرآن کی آیت وما محمد اللہ رسول قرآن کی آیت صحابہ فرماتے ہیں صدیق اکبر نے ممبر پہ کھڑے ہو کر حضور کی مثال کے وقت یہ پڑھا جب سارے پریشان تھے کوئی گرا ہوا تھا کوئی پڑا ہوا تھا تو کس سال میں کس سال میں صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی فرمایا وہ اللہ کے رسول ہے اللہ نہیں ہے اللہ نہیں ہے معبود نہیں ہے اللہ نہیں ہے وہ رسول ہے رسول کو جا رہا یہ آیت پڑھی جب یہ آیت تو عمر فرماتے ہیں ایمان سے ایسے لگتا ہے ہمیں لگا کہ آیت آج ہی اتری ہے تو اتنے جگ کو اتنے جگ تھا ان کو آیت بھول سکتی ہے تو اکیلے صدیق کی اکبر یاد رکھتے ہیں اللہ تو سیدہ کو بھی وہ حدیثیں بھول سکتی ہیں اور صدیق یاد رکھتے ہیں اور اس میں بھی وہی زہد کا سبق ہے یا فرما رہے ہیں کہ ہم بارش نہیں بناتے اس کا مطلب ہے دنیا ہمارے ساتھ کوئی تلک نہیں بات نہیں سمجھے یار یہ اجتہادی خطا کہ جب اور یہ نشان کی وجہ امام ابن حجر اسلامی امدت القاری الکوثر الجاری وغیرہ میں لکھا ہے کہ حضرت علی پاک اور حضرت عباس پاک ان کو ایک حدیث وہ حدیث جب وہ حضرت ان کے پاس گئے حضرت عمر کے پاس تو اس وقت ان کو حدیث بھول گئی اور یہ اسی طرح ہے اس طرح کا ایک واقعہ نہیں کئی ہو کئی ہیں سیدہ صدیقہ عائشہ پائے حضرت عثمان کی فضیلت میں حدیث بیان کی شہادت کے پاس کسی نے پوچھا اما جی پہلے آپ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے ایسا لگا کہ یہ سنی ہی نہیں حضور سے جب شہید ہو گئے تو بعد میں سے کچھ یاد ابو رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کے متعلق بخاری کے اندر حضور یہ موجہ ہے نا کہ چادر میں آپ نے ایسے ہاتھ مبارک سے کچھ ڈالا ایسے ہے سینے مبارک سے لگایا تو فرماتے ہیں بھولا نہیں ان سے بھی بھولو اسی وجہ سے لوگ وہاں پر تعویل کرنا پڑے حق یہ ہے کہ کلیل کل مادن بہت شاد و نادر ایک حدیث دو حدیث ان کو بھولیں باقی یاد رہا بلکہ اور سنو سیدی سی سو میں آیا حضور نے فرمایا شب قدر میں تمہیں بتانے آ رہا تھا دو بندے جھگڑا کرتے ہوئے آئے حضور نے میں بتانے آئے تو وہ مجھے بول گئی تمہاری وجہ سے تم نے جھگڑا کیا جھگڑے کی وجہ سے وہ نوسط ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے فرمائے وہ مجھے اسی طرح ہے جس طرح پیچھے حکم ہے کہ جو مقتدی ہیں مقتدی ہیں وہ بزو تہارت سے ہی رکھے ہیں ورنہ امام بھول جاتا ہے خیر اس کے نظر میں پیش پاس پیش کر سکتا ہوں بہت کثیر دکھا سکتا ہوں سمجھ آئی کہ نہیں آئی لیکن یہاں پر اب ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کہتے ہیں سمجھو یہاں مخالفین کہتے ہیں مخالفین کہتے ہیں صدیق کے اکبر کے پاس سیدہ گئیں گئی انہوں نے دیا غصے ہو کر آ گئیں ان کا غصہ رسول کا غصہ رسول کا غصہ خدا کا غصہ کہتے ہیں نا میں ان سے پوچھتا ہوں تمہاری روایت ہے یہ کتابیں بھری پڑی ہیں تمہاری صحیح الکافی سمیت یہ کتابیں موجود ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ تشریف ہے ابھی سنو حضور ناراض ہوگا سخت ناراض ہوگا جلال دیکھنا گوارا نہ تھا دروازے پہ کھڑے ہوگا فلان ہے اب بی بی پاک نے سونے کے زیور پہن کر وغیرہ وغیرہ وہ کام کر کے ایمان سے بتانا حضور کو غصہ دلایا حضور کا غصہ خدا کا غصہ اب صدیق اکبر کو تو تم نے جو کچھ دیا دیا بتاؤ یہ سیدہ خاتون نے جنت کو کہاں معذ اللہ معذ اللہ جی کون سا مکان دو گے ادھر تو تم نے جہنم دے دی ادھر حضور کو غصہ دلا رہی ہیں اب کیا کرو گے جو جواب تمہارا ہے وہی ہمارا خدا خدا خدا سمجھ آئی کہ نہیں سبحان اللہ اور ایسی باتیں ہمیں ایمان سے کہتا ہوں ان ظالموں کو جو اہل بیت کی بےزتی کرتے ہیں اور صحابہ کی کرتے ہیں ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے کرنی پڑتی ہے ورنہ ہمارا دل ایسی باتیں کرنے کو گوارا نہیں کرتے ضرورت ہی نہیں ہے لیکن کیا کریں رد مخالفین نقل آثار تعلیم و تدریس سے پیسہ کرنا سمجھیے بات میرے بھائی یہاں پر آخری ایک اور بات کرتا ہوں یہ دنیاوی سوال دنیا کے کچھ مال کا سوال یہ مذہب شیعہ اور سنی کے مطابق اشتہادی خطا ہے خطا ہے اشتہادی خطا ہے یہ سوال سوال کیوں کہ رسول تنبیہ کر چکے ہیں کہ ہمارا کام جو ہوتا ہے خصوصاً اپنی بیٹی پارٹی کے مطابق یہ حضور تبدیل کر چکے باتری سنا دوں اب میرے بھائی ایک وجہ تو ہو گئی کہ وہ مطالبہ ان حدیث کی فراموشی پر ہوا ان حدیث کی ان تنبیہات ان تعلیمات ان کا کی فراموشی پر ہوا اگر وہ یاد رہتی تو کبھی ایسا نہیں ہوتا غلط ہے خطا ہے جو نشان کی وجہ سے ہوگی ٹھیک ہے جس طرح کے علماء نے علی پاک اور پاس لکھا ٹھیک ہے دوسری یہ اختلافی مسئلہ یہ ہمارے میں نے مسئلہ کہ بی بی پاک کا سید سیدنا صدیق اکبر سے جو آیا ہے کلام نہ کرنا نہ بولنا بولنا اس کا کیا مطلب ہے وراثت کے متعلق نہ بولنا پھر کہ راضی ہوں گے ہو گئے چلیں گے یا یہ مانا ہے کہ ناراض ہو کر نہیں بولنا بولنا ختم کر دیا ٹھیک ہے یہ بخاری مسلم کی جو روایتیں ہیں ان کا ظاہر یہی ہوتا ہے اور جو پہلی بات ہے وہ بخاری مسلم کی روایتیں نہیں ہیں وہ بعض کے اقوال حافظ ابن اجرسکانی نے وہ فتح الباری میں نقل کی ہے غلط بات سمجھ آئی کہ وہ بات کیا اور ہاں میرے خیال میں عمر بن شبا کی روایت بھی ہے فل میرا فلم فل میراث پھر بی بی پاک نے میراث کے متعلق ان سے کلام نہ کیا لیکن تمہیں معلوم ہے کیوں نہ حادث سے سیاح اور اس کے درمیان توفیق ممکن ہے کہ میراث میں بھی کلام نہیں کیا اور دوسرا کلام بھی نہیں کیا اس سے نفی تھوڑی ہو جاتی ہے بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی لہذا لہذا روایات کو رد کرنا اور اقوال کو ترجیح دے دینا روایات کو رد کر دینا یہ کسی عالم کا کام نہیں ہے جو عالم ہے اس کا حق بنتا ہے بات سمجھ آئے گی توفیق اور مطابق کی کوشش کرے سب کی کوشش کرے ایسے نا بار سورت بی بی پاک نے بولنا چھوڑ دیا یہ طرح سے مسئلہ ہوگا ہم نے اب جو حضرات کہتے ہیں جیسے امام شاشی وغیرہ امام شاشی شافعی اقفال شاشی شافعی انہوں نے حافظ وغیرہ بی بی پاک کا اور العلوم میں العلوم نے فواد کے الراہ کے اندر جو فرمایا کہ بی بی پاک کا یہ بولنا چھوڑ دینا یہ ان کی ذلت اور لمش تھی یہ خطرہ تھی تو خطا کی وجوہات وہ خوب خطا کی وجوہات سامنے آ گئی ہو رہے لکھی وہ ہو رہے ہیں اور آخر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان جمہوری سے دینا لا مذہب لا دین وہ کہتے ہیں خود کہ بھائی کسی کے مذہب کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے لہذا حق بنتا ہے اگر کوئی آدمی اپنے دائرے میں رہتا ہے اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے اگر لے کر کسی نے چڑھا دیا نیٹ پہ یا اس نے چڑھا دیا تو کا جو اس کو پسند نہیں کرتے وہ سنے نہیں جی۔ یہی چلتا ہے اپنے اپنے گھر میں پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں اور نیٹ پہ کیا ہے وہ ابھی کیا کہتے ہیں کیا ہے مرزائی جی کیا کہتے ہیں کیا ہے نیٹ پہ چلا ہوا ہے ہم نہیں سنتے وہ اپنے گھر میں جو کر رہے ہیں ہم نہیں سنتے وہ نہ سنے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ آئین کی شرح پر دیا پرچہ دے دینا کسی جی، کا فلانے کے نیٹ پر کیوں بولا اپنے اپنے ہلکا احباب میں کیوں بول رہا ہے وہ حلقہ احباب میں بولا ہے خدا را خدا اپنے آئر کی پابندی کرو اس کو سمجھو ہاں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جتنا ہم سمجھتے ہیں تم سمجھ نہیں سکتے اگر تمہارے اندر ضرورت ہے تو میں تمام اسمبلی سے کہتا ہوں تمام خدا بندان حکومت سے کہتا ہوں ایسا کرو ناجیز نے ایک موضوع لگایا تھا پاکستانی حلف ناموں پر تبصرات تو کا رد کر تو طاقت استعمال مت کرو کسی کو خلاف اس طرح مذہبی فسادات کھڑے ہو جائیں یہ ہمارا مذہب ہے جو ہم نے بیان کیا یہ ہمارا عقیدہ اور مذہب ہے یہ ہماری کتابوں میں جو کچھ ہم نے بیان کیا یہ ہمارا عقیدہ ہے تو ہمارے عقیدے کو چھیڑنے کی اور ہمیں موڑنے کی پھیرنے کی کوشش مت کرو کسی شرنگیز کے کہنے پر سبحان اللہ اور اگر خطا کی نسبت کو گستاخی کہتا ہے کسی عورت نے کسی بہادرہ نے کسی شیرنی نے اسمبلی میں شور ڈالا ہے تو خبردار اس کے کہنے پر اس کو گستاخی بات قرار دینا یہ ہمارا مذہب ہے ان کے مذہب کی گستاخیاں جب ہم دکھائیں گے تو وہ نہ خدا بچے گا نہ نبی بچے گا نہ کوئی خدا کو قرآن بچے گا نہ صحابہ بچیں گے نہ اہل بیت بچیں گے اہل بیت کی سب سے بڑی بےزتی اگر اس میں نہ دکھائے تو ہمیں کام تو اگر ان کو ہم برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے کسی پر ہاتھ مت بس اتنا کہو بنا سنو بس وہ تمہارے گھر آ کر تھوڑا بولا وہ اپنے گھر میں بول رہا جب تمہارے باپ نے کہا بابا مسٹر جنا نے ہندو کوئی مندر میں جائے تو آزاد ہے کوئی مسجد میں جائے تو آزاد ہے تو جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ہمیں مندروں کی طرف کیوں کھینچتے ہو ہمیں مسجد میں رہنا مندر کی طرف کھینچنے کی کوشش نہ کرو ورنہ اپنے باپ کے خلاف چل رہا آئین کے خلاف چل رہا فسادات گا اپنے آئین کو سمجھو اپنے دستور کو سمجھو طاقت سے کام نہیں چلے گا خالی جس طرح کے تم کہہ تو ہم غیر جانبدار ہیں اسی طرح غیر جانبدار یک سر مت چلو صدر سے لے کر نہیں دیتا کسی مذہب کے بھی تمہاری حکومت کے اندر آیا ہے تو اس کو آزاد نہ ہونا وہ وہ میں رہے یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آ گیا تو دوسرے مذہبوں کو ختم کرنا شروع کر دے یہ تمہارے جمہوریت کے خلاف ہے تمہارے آئین کے تمہارے دستور کے خلاف ہم مندر بار ہم نے تمہیں کہا پرچے دیا میں تم سے پوچھتا ہوں آل بیت نے مندر بنایا بتاؤ وہ آل بیت کے ماننا تقدس کا دعویٰ کر رہے ہو معصومیت کا بتاؤ آل بیت نے مندر بنایا بلکہ کئی روایتوں سے ہے مولا علی مشکل کشا اور ایک اور صحابی نام مستاذر نہیں دونوں رات کے وقت مکہ شریف میں گوبر پکڑ کر گوبر لے کر گوبر لے کر بتوں کے منہ پر ملتے تھے وہ دیکھتے پریشان ہوتے یار یہ کس نے کیا شرم نہیں آتی اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں ادھر مندر تعمیر ہو رہے ہیں ادھر خدا کی نسبت کی بھی طرف کی طرف کرنے سے گستاخ گستاخ کافر کافر کافر ایمان سے کہتا ہوں تمہارے لیے تمہاری حکومت کے پیش نظر اتنے پر اتفاق کر رہے ہیں اللہ اور تمہاری نا انصافیوں کو دیکھتا ہے کتنے بے اتفاق کرتا ہے اللہ جل شان شاہ حق ہمیں حق کی توفیق